انوائٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس انتظار میں ہو کہ شاید کلاس نہیں ابھی شروع ہوئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ صدقہ کا بنے گا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک وغیرہ جی مجھے میسج مل گیا تھا ذکی آنٹی کا کہ وہ اپائنٹمنٹ سے واپس آئیں گی تو کلاس اٹینڈ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج میرا دل کر رہا تھا کہ استغفار کے حوالے سے ہم دیکھیں کیونکہ ہم اکثر اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ پریشان ہے اور استغفار کیا کرتا ہے استغفار سے دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں شرح صدر ہوتا ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں وہ روزی کی کھڑکی اور توفیق کا دروازہ ہے چھ چیزیں اچھی اور کافی ہیں سوچئے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور نہیں ہے تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے چھ چیزیں اچھی اور کافی ہیں دین علم غنا مروت افو اور آفیت بے فائدہ بحث سے بچنا ہے لو گفتگو سے بچنا ہے نادان دوست سے دور رہنا ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ چور آنکھ سرکہ کرنے والی ہے یعنی اس کی طبیعت جو ہے وہ ہمیں سست اور کاہل کرنے والی ہے اور گناہوں کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں اور کبھی کسی کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرنے کا ہمیں توفیق دے اور پھر ایک اور چیز کی بات کو ڈھنگ سے سننا قطع کلامی نہ کرنا آہستہ سے گفتگو کرنا اخلاق سے پیش آنا یہ بھی مومن کے تخمے ہیں غور و فکر والی بات ہے کہ تمہارے پاس دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو ٹانگیں اور ایک زبان ہے ایمان قرآن اور امان ہے پھر انسان تو شکر کیوں نہیں کرتا اپنے نعمت اپنے رب کی نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے کب یہ اللہ ربی کما تو قزا تو ہمیں ان سب چیزوں پہ اپنے لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں کان ہاتھ پاؤں اور زبان اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان اور قرآن اور امن ملا ہمیں امن کی قدر ان لوگوں کو سے پوچھیے جو بدمنی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ سب کو عافیت سے رکھے اور ہمیں دین علم اور غنا معرفت افو اور درگزر سکھا دیں ہمارے اندر ان چیزوں کو ڈال دے اور خود بھی وہ اس چیز کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اٹینڈنس لیتے ہیں آپ لوگ اٹینڈنس کے لیے عائشہ خان مدھیہ کاشف ساجدہ خان فاطمہ رحمان نیر سید نسیم احمد صدیقہ محی الدین سمیہ اختر فہانہ یاسمین سبات خان عتیق صدیقہ طائرہ بھٹی میمونہ پروین کندیل ساجد عزرا احمد ارم عثمان فوزیہ اقبال روبینہ خالد فرا سرفراز سائرہ منشی ناہی دلائی عفت سعیدہ قرۃ العین صفیہ اکرم سائمہ کوثر عثمہ خان عثمہ جاوید رافیہ سکیرہ فوزیہ بانوس قومی واحد شمیم شہناز عرشہ رحیم زرینہ آصف مہر سلطانہ ذکی احمد خالدہ انصاری خالدہ جاوید وسیمہ ہاشم فراز شاہد سعدیہ اسلم فریدہ طفیل رقیہ حمید حمیرہ ناصر فاطمہ عامر فراز سبحانی زورہ ذاکر انجم فاروق نرگس رحمان رضوانہ خلیل اینی سلیم عظمہ صدیق سمیرہ سردار شاہین ارشد راحت النساء آمنہ کوثر فوزیہ اسلم شاہین محمود الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس ہیو اسٹیشن ہے اور کیسا لگ رہا ہے صورتیں یاد کرنا ایزیلی یاد ہو رہی ہے نادان دوست کہتے ہیں نا نادان کی دوستی اچھی نہیں ہوتی یعنی جو بے وقوف ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالی دیکھتے ہیں ہم لوگ آج ہمارے پاس سورہ التکبیر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ویٹ کر رہی ہوں سسٹر عائشہ کا ماشاء اللہ جب ہم لیسن ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اپنا ایک سکون اور خوشی ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے اور جیسا طریقہ ہم لوگ یاد کرنے کا کر رہے ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں کیسے کہ ہم کاری مشاری راشد کی آواز پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آیت کو فائیو ٹو ٹین ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے جیسے सोफिया को मैं देती हूँ तो वो कहती है फाइव टाइम से ज़्यादा नहीं करना इन ताला शुरू करते हैं आउज़ बिल्लाजीम बसमीम بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم النجوم انكدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءولت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإلى الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف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 للہ میں خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمد للہ سو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے آیات سنی ہے جی آپ لوگ ان آیات کے ساتھ ساتھ جیٹ کرے تھے انشاءاللہ آج کا لیسن پھر آپ لوگ آئی نمبر ٹین تک رکھیں ٹھیک ہے پچھلی فائیو آپ لوگوں نے یاد کری جی پچھلی فائیو آیاز جو ہے الحمد للہ آپ نے یاد کر لیا ماشاء اللہ ویری گڈ ویری گڈ ٹھیک ہے تو اب ایسا ہے کہ ان شاء اللہ پھر اب جب آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں آئیں گے نا منڈے کو تو میں آپ سے اس کلاس میں ان شاء اللہ یہ پوری ٹین آیاز سنوں گی ٹھیک ہے تو آج میں آپ لوگوں سے سن بھی رہی ہوں لیکن انشاءاللہ شاء نیکسٹ کلاس میں پھر یہ ٹین پوری آیا آپ سے ضروری ہے ٹھیک ہے تو سب کے سب پریپیئر کر کے آئیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور پھر ابھی ہم اپنے ٹرانسلیشن کے سیشن کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ریڈی ہیں جی ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ بسم الرحمن آر نمبر 22 ٹو ہے اور سورت سورت الصغا اور آیا نمبر 31 ون سے ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آئے نمبر 31 موقوفون جی موقوفون موقوفون ابھی بھی ہے کیا نارمل کے حساب سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے زیادہ ہو کیونکہ پنکھے کی پیچھے آواز ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ تو نہیں ہے جی میں فون نہ کا آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن سب نے نہیں لکھا کھڑے کھڑے ہوں گے یا کھڑے کیے جائیں گے ٹھیک ہے میں کو فون کھڑے کیے جائیں گے صحیح ہے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں جی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیا کے اندر دیکھیں سودا کم سودا کم اس کا مطلب کیا ہے جی سودا کم we stop you we stop you روکا تم نے روکا ہم نے تم کو ٹھیک ہے روکا ہم نے روکا تمہیں بالکل ٹھیک ہے یعنی ہم نے روکا تمہیں روکا ہم نے تم کو بالکل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا کے اندر دیکھیں اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے مکرو مکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی نکرو یہ تو بہت سمپل سا ہے جلدی سے بتائیں چال تدبیر بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں اسی آیت کے اندر الاغلال الاغلال کیا مطلب ہے اس کا جی آئی نمبر تھرٹی تھری ہے توک بالکل ٹھیک ہے توک اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آئرن میں دیکھیں مت رفوہ مت رفوہ جی مترفو ہاں نیکسٹ آئے کے اندر آئی نمبر تھرٹی فور اس کے خوشحال لوگ بالکل ٹھیک ہے اس کے خوشحال لوگ بالکل صحیح الحمد للہ اس کے خوشحال لوگ بالکل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آئے نمبر تھرٹی سیون کے اندر لکھیں اور یہاں پر ورڈ آ رہے ہیں زلفا زلفا کا مطلب کیا ہے جی زلفا کا مطلب کیا ہے درجے تو ٹھیک ہے زلفا درجے بالکل ٹھیک ہی یا ہے درجہ بالکل صحیح ہے اچھا پھر اس کے بعد اسی میں پھر ہم آگے دیکھیں کہ الغرفاتی الغرفاتی جی الغرفاتی درجے بالکل ٹھیک ہے جی الغرفاتی رومز والا خانے بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح الحمد للہ صحیح بتایا اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں جی ہم دیکھیں گے آیا نمبر فورٹی ون کے اندر ٹھیک ہے آیا نمبر فورٹی ون یونا ولی یونا اس کا کیا ٹرانسلیشن یہ تو سب جلدی سے لکھیں گے ولی یونا ہمارا کارڈ ساز بالکل ٹھیک ہے ہمارا دوست ہمارا مولا بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح سبھی معنی ٹھیک ہے الحمد للہ اور اسی میں پھر ہم اس میں نہیں بلکہ فورٹی تھری کے اندر دیکھیں گے ہم فورٹی تھری میں مفت رو مفت رو کا مطلب کیا ہے مفت کیا مطلب ہے جی مفت گھڑا ہوا ویری گڈ بالکل ٹھیک گھڑا ہوا اس کن جھوٹ مفت رو گھڑا ہوا بالکل صحیح الحمدللہ اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آئے نمبر فورٹی فور کے اندر دیکھیں آئے نمبر فورٹی فور د رو سونا الحمد سب نے صحیح لکھا بکٹ بنا لیا سب ٹھیک ہے نا نیکسٹ ورڈ جی اگلے ورڈ کا آپ لوگ بتائیں ید رو سونا وہ پڑھتے ہو ان کو وہ وہ پڑھتے ہو ان وہ پڑھتے ہو ان کو وہ پڑھتے ہو ان کو بالکل ٹھیک ہے صحیح الحمد للہ کہ وہ پڑھتے ہو ان کو پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں ایک سیکنڈ آئی نمبر فورٹی فائیو میں دیکھیں یہاں پر میا شاریا شارو کیا مطلب ہے تصنيع شراكة مثل الرسم ستانفورد مثل Das war Hester, Nikotik. Das war Hesteko. Und das tenth part, Nikotik, ist das اچھا، پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں آئے نمبر فورٹی فورٹی سکس کے اندر اور یہاں پہ ایک بڑا فرادا فرادہ کا مطلب کیا ہے اکیلے اکیلے بالکل ٹھیک ہے اکیلے اکیلے بالکل ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئے نمبر فورٹی ایٹ کے اندر دیکھیں یا قذیفو یا قذیفو کا مطلب کیا ہے جی آیا فورٹی ایٹ یا قذیفو سب کے آم نہیں آ رہے اس صرف دو سسٹرز ابھی پچھلے تین سے چار ورڈز میں لکھ رہے ہیں باقی سب کیوں نہیں لکھ رہے جی یق کا مطلب وہ ڈالتا ہے نازل کرتا ہے اوپر سے اتارتا ہے یہ سب معنی ہی ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے صحیح اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا میں دیکھیے آئی نمبر ففٹی ئی کیا مطلب جی دئی جی میں ہدایت پا گیا میں ہدایت پا گیا بالکل ٹھیک ہے یا پھر میں ہدایت پر ہوں بالکل ٹھیک صحیح الحمد للہ اچھا پھر اس کے بعد آئے نمبر ففٹی ون میں دیکھیں فض فض کیا مطلب فض کا مطلب کیا ہے جی فض پیچھے بھی بہت دفعہ یہ ورڈ ہم نے پڑھ لیا جی وہ گھبرا جائیں گے بالکل ٹھیک ہے وہ گھبرا جائیں گے بالکل ٹھیک وہ گھبرا جائیں گے یا وہ گھبرائیں گے بالکل صحیح ہے الحمد للہ اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آئے نمبر ففٹی ٹو میں دیکھیں اتنا وشو اتنا وشو جی آئے نمبر ففٹی ٹو ہے اتنا وشو جی بالکل پکڑنا بالکل ٹھیک ہے پکڑنا صحیح الحمد للہ باقی سب بھی یہی لکھ رہے ہیں پکڑنا جی پکڑنا یا ہاتھ آنا یا لگنا اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آئے نمبر ففٹی تھری میں دیکھیں یا قزی فون یا قزی فون اب اس کا کیا مطلب ہے <laughs> وہ پھینکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے وہ پھینکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اچھا، پھر اس کے بعد لاسٹ آیا دیکھیں سورا کی ففٹی فور آیا کے اندر وحیلا وحیلا ہیلا کا مطلب کیا ہے جی ہیلا کا مطلب کیا ہے ہیلا ہائل ہائل بالکل ٹھیک ہے اور آڑ کر دی گئی بالکل ٹھیک ہے اور آڑ کر دی گئی واو لگائیں گے تو اور کا مطلب آئے گا ہیلا خالی تو پھر آڑ کر دی گئی ٹھیک ہے جی پردہ ہائل کر دیا گیا بالکل صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے للہ اور اسی میں بس لاسٹ ورڈ یہ بتائیں بی اش یا بی اش یا کیا مطلب بأشياعهم ان کے ہم جنسوں کے ساتھ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ کے ساتھ بھی ہم انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے بھی اشیا آئی ان کے ہم جنسوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ اب ہم صورت الفاطر استعمال اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ صورت الفاطر اور اس میں ان شاء اللہ پہلی آیت نہیں دیکھے اجمی ہے اجنی اجمی کیا مطلب بلکہ پورے کا بتایا اولی اجنی حتن جی اولی اجنی ہے بالکل ٹھیک ہے بروں والے الحمد للہ اچھا اور پھر اس کے بعد جی ہم دیکھیں گے آئے نمبر ٹو میں مرسیلا مرسیلا کا مطلب کیا ہے جی مور کا مطلب بھیجنے والا بالکل ٹھیک ہے بھیجنے والا مرسلہ بھیجنے والا الحمد للہ اچھا، پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں آیا نمبر فائیو کے اندر یغرنکم نکم نکم دھوکے میں ڈال دے تم کو بالکل ٹھیک ہے ہرگز دھوکے ہرگز میری سوری دھوکے میں ڈال دے تم کو بالکل ٹھیک ہے صحیح الحمد للہ پھر اس کے بعد جی نیکسٹ آئے نمبر سکس میں دیکھیں اور یہاں پر ایک ورڈ ہے ہز بہو ہز بہو کا مطلب بتائیں جلدی سے سب لکھیں ہز بہو ہز پارٹ یور گروپ اپنے گروہ کو بالکل ٹھیک اپنے جتھے کو بالکل صحیح ہے جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ ٹھیک لکھا آپ سب نے اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آئی نمبر ایٹ کے اندر اور آئی نمبر ایٹ میں ایک ورڈ آ رہا ہے فرا آہ حسنا اس کا مطلب بتائیں بلکہ ان دونوں ورڈس کا مطلب بتائیں فرا آہ حسنا فرآه حسنا پھر اس نے دیکھا اس کو اچھا بالکل ٹھیک ہے فرآہ تو وہ سمجھتا ہے اس کو اچھا یعنی کہ دیکھنا زیادہ اس میں پروفٹ بات سمجھ آ رہی ہے اس سے بھی پھر اس نے دیکھا اس کو اچھا جی بالکل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آیا نمبر نائن کے اندر اور اورنا ہوں مطلب کیا ہے پھر ہم اسے لے گئے جی، پھر ہم اسے لے گئے چلاتے ہیں ہم اس کو پھر لے گئے ہم اسے یا پھر چلاتے ہیں ہم چلاتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں ان شاء اللہ آئی نمبر ٹین میں یبور یبور کا مطلب کیا ہے یبور کا مطلب کیا آپ لوگ لکھیں ان شاء اللہ جی آپ لوگوں نے کیا بتایا یبور تباہ ہونے والی تباہ ہونے والی تباہ ہو جائے گی یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تباہ ہو جائے گی یا ہو جائے گا صحیح ہے تباہ ہو جائے گا تباہ ہونے والا یہ یعنی تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بالکل یہ اکارت ہو جائے یا ضائع ہو جائے اس طریقے سے بھی بات ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیے آئی نمبر الیون کے اندر اور یہاں پر ایک ورڈ ہے کا مطلب کیا ہے جی تیاگ کا مطلب جانتی ہے تو ٹھیک ہے جنم اچھا، دیتی ہے جی اس کو یعنی اس کو تو اس کے اندر ہی جنم دیتی ہے ٹھیک ہے جی ہاں کیا ہوا الحمد للہ اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آئے الیون الیون ٹویلو کے اندر ہم دیکھیں گے ٹویلو میں ایک ورڈ آ رہا ہے سا ایون سا ایون کا مطلب کیا ہے سا ایون کا مطلب کیا ہے خوشگوار بالکل ٹھیک خوشگوار بھی ٹھیک ہے اور افغان بھی ٹھیک ہے دونوں ہی آنسر ٹھیک ہے الحمد للہ اور پھر اس کے بعد اسی کے آگے ہم دیکھتے ہیں تو نیل کن اجاج کیا مطلب ہے جی نہیں کھانا اعجاز کھارا کرنا بالکل ٹھیک ہے کھارا اور کرنا یعنی کہ دونوں ہی ورڈ لیتے ٹھیک ہے الحمد للہ اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھیں اسی اسی آیت کے اندر ہل یتن ہل یتن کا مطلب جی ہل یتن کا مطلب یہ تو بہت آسان سیب ہے بالکل ٹھیک ہے جویلری اچھا اور اس کے بعد آپ آئے نمبر تھرٹین میں دیکھیں آگے پھر تو میرن پھر تو میرن اس کا مطلب کیا جی تو میرن کیا مطلب ہے Yeah. الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين القيوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے پاس خلاصہ قرآن کا وقت ہے پارہ نمبر ٹوینٹی ٹو سورہ صبا آیت نمبر 31 54 ٹو اور ان شاء اللہ تعالیٰ کی بھی آیت نمبر 1 سے 14 تک خلاصہ قرآن کریں گے تو آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹس بھی لیں اور خلاصہ قرآن کو اپنے اندر جز بھی کریں آج میں آپ سمیرا آپ کلاس میں ہیں رضوانہ صدیقہ آپ ہیں کلاس میں آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی جن کے نام لیے وہ فیورٹ آیت کے لیے ضرور ریڈی رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیے سے سنیں کہ آج بہترین طریقے سے شیئر کرنا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی خلاصہ قرآن کے سلسلے میں بائیسویں پارے کا تیسرا روپ دیکھیں گے سورت سبا کی آیت نمبر اکتیس سے سورت سبا آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے ہر دھرمی دیکھیے اور ڈٹھائی دیکھیے ایک تو ہوتا ہے عمل سے دہرانا لیکن یہاں کہنے کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب لوگوں کی جرت بڑھ جاتی ہے مخالفت کرتے کرتے وہ اس حد تک مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں جیسے آج فی زمانہ کچھ مسلمان بھی اسی قسم کی باتیں قرآن اور سنت کے بارے میں کرتے ہیں کیا علاج ایسے لوگوں کا ان کو قیامت یاد دلا دو کہ وَلَوْ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ اے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے اس کو ہائی لائٹ کر لیں آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں لیڈروں سرداروں پیروں حاکموں اور ماڈلز اور گلوکاروں اور اداکاروں کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں کسی نصیحت کرنے والے کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن کل جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کے بڑوں کے ساتھ آج کیا ہوا جن کو یہ بڑا بنا رکھے تھے اور آج ہم ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے کہاں چلے تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ ملامت کرتے انی ان بزرگوں پر ان بڑوں پر چیخیں گے اور کہیں گے تم نے ہمیں تباہ کیا تو آپ دیکھیے کہ کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا کہ آپ اس کے پیچھے چلیں کرنے والے جب خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو لہٰذا اب وہ بڑے خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جواب کیا دیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے اپنے بچتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ٹال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کے اعمال تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں اگر یہ آیتیں ہم ترجمے کی وضاحت کے ساتھ ہلکا سا اس کو کرتے ہوئے لکھ کر اگر اس کو عام کر دیں کتنے لوگوں کی آنکھیں جو بند ہیں آج وہ کھل جائیں آپ دیکھیں کہ آمد الناس جو ہوتی ہے یہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہی ہے اس سے بھی زیادہ کوئی آیتیں ہوں گی جو قیامت کے دن کے مناظر کو کھولیں کہ جس میں بڑے بننے والے اور بڑے بنانے والے جو لوگ ہیں خود کو اور دوسرے ایک دوسرے کو کیا وہ لوگ وہاں ایک دوسرے کے کچھ کام آئیں گے ہر کس نہیں آئیں گے اس لیے ہمیں کسی کی تو فکر کم اپنی فکر زیادہ ہو جانی چاہیے کہ کہیں ہم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم جو طرز زندگی گزار رہے ہیں یا ہم یہاں آ کے جو سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہیں ہمیں کسی خوش فہمیوں میں تو نہیں مبتلا کیا جا رہا یا صرف ہمیں کسی خواہش کے حصول کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا تو ہمیشہ یاد رکھے کسی کے پیچھے چلتے ہوئے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں جا رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے کہ تم آؤ ہم تمہاری ساری باتیں لیتے ہیں تم نذرانے دو چندے دو ہم تمہیں بخشوا لیں گے ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور ہر یہ کام کریں گے ایک بچی یہ نعت پڑھ رہی تھی وہ بچی کو زبانی نعت اس طرح یاد تھی کہ جیسے اللہ ہی حافظوں کو قرآن یاد ہوتا ہے میں نے کہا بیٹا آپ نے لکھا نہیں با کہہ رہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے خیر میں نے کہا سنائیے جب سنانے لگی ایک دو شعر تو ٹھیک لگا اس کے بعد وہ کہنے لگی سارے جہاں کے مشکل کشا آ گئے آ گئے آ گئے سارے جہاں کے مشکل کشا آ گئے اب میں سوچ میں پڑ گئی میں اس بچی کو کیا بتاؤں خیر میں نے زبر کر کے سنا آگے بولتی رہی اور یہ جملہ بار بار بیچ میں آ رہا تھا پھر میں نے اب سوچا کہ میں اس بچی کو اگر یہ کہہ دوں گی کہ نہ پڑھو تو یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میری بات تو میں نے اس کو پیار سے کہا کہ بیٹا باقی بات ٹھیک تھی لیکن یہ ایک شعر آپ کو پتا اس کا کیا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا اس نے اپنا دماغ لیا میں نے تھوڑی سی بات بتائی یقین کر اس نے وہی بات کہی جو بڑے کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو پھر اللہ سے لے کے دیتے ہیں نا یا اللہ کے ہم نبی کو تو نہیں کہہ رہے ایسی بات اس نے کی خیر پھر میں نے اس کو کہا کہ اچھا آپ یہ لکھ کے لائیے گا تو میں آپ کو پھر بتاؤں گی پھر وہ بچی جب پریکٹس کے لیے دوبارہ آئی تو اب اس نے وہ شعر نہیں پڑھا خود ہی نا شروع کے پڑھ کے سنایا بالکل دو چار شعر پڑھ کے بس چلی گئی کہ یہ میرا اتنا ہی ہے نا کہتی مجھے پتا ہے وہ میں نے نہیں پڑھنا مشکل کشا والا نا تو میں سوچی اتنی پیاری بچی ہے وہ معصوم بھولی میٹھی بچی ہے لیکن اگر ایک سوچ بنا دی جائے گی اور جس بندے کو یہ ہو پھر اس کے کہنے کہنے پہ میں نے کہا کہ مجھے یہ لکھی ہوئی دکھاؤ کہہ رہی آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لکھیں تو یہ آ جائے گی میں نے اس کے کہنے پہ کی واللہ ہی جب میں نے اس بچی نے تو وہ ایک دفعہ جملہ بولا تھا اور تھوڑی سی پانچ چھ شیر تھے جب میں نے اس کو سنا جا کے تو وہ کوئی کسی ٹی وی چینل سے بولنے والوں میں سے تھی کوئی خاتون اور انہوں نے اس جملے کے ساتھ کئی اور جملے اور ٹیون کے ساتھ میک اپ کے ساتھ دھن کے ساتھ انہوں نے وہ نظم پڑی ہوئی اور مجھے لگا کہ یہ ٹی وی پہ آئی ہوگی تبھی تو ان کو یہ پتہ چلا نا تو قصہ مختصر بات کا یہ ہے کہ جب آپ کو جو یہ بات کا یقین دلا دیا جائے جو مرضی کرتے اللہ کے نبی تمہیں بچا لیں گے تو پھر کام کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے پھر میں تو کچھ نہیں کروں کون ہم میں سے سردی میں آ کے بیٹھے جب گھر بیٹھ کے آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں تو لوگوں کو ہمیشہ وہ دین بہت آسان لگتا ہے اچھا لگتا ہے جس میں لوگ کے ہاں خوب نمازیں پڑھو روزے رکھو وظیفے کرو یہ نظرانے دو اور زندگی ہاں بھائی شادیاں تو پھر بچوں کی اب ایسے ہی ہوتی ہیں اس پہ تو مجبور ہیں اور گھروں پہ بھی اور یہ ہے تو اپنی خواہشوں کو دین بنانے والے لوگ کل قیامت کے دن پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھول پنے میں اور اس طرح کی باتوں میں پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہمیں سب سے زیادہ دوسروں کو ہم سے زیادہ ہدایت دے قیامت کے جھگڑوں سے بچائے جس کے بعد فرمایا کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے ہائی لائٹ کر لیں نبیوں کو مانتے تھے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانتے تھے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم خرگز سزا پانے والے نہیں کیا یہ جملے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں تکبر میں بھرے ہوئے انسان کے علاوہ کس کی زبان سے یہ جملے ہوں گے کیونکہ سچی دعوت دینے والوں کا لائف سٹائل ہمیشہ عام پبلک سے کم ہی ہوتا ہے ان کو شوق بھی نہیں ہوتا ضرورت بھی نہیں ہوتا اور وہ اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اپنی ذات پر جو کسی اور اچھے کام پہ لگ سکتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کر لوگ تقابل میں آ جاتے تھے کہ دیکھو دیکھو تم کیسے اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے جو مترفین ہیں ان کو ایک آخر میں جو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سزا نہیں ہوگی ہم اتنے اللہ کے پیارے ہم اتنے بھولے دیکھو ہم کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس وقت تیار ہو کے آئے ہیں کیا اس بھولی صورت کو جس کو اتنے پیار سے سجوایا اتنے پیسے دے کے کیا بھلا اللہ آگ میں ڈال دے گا لو دیکھو شادی کا موقع ہے اگر اس بچی نے تھوڑی آرائش کر کے کچھ مردوں کو دکھا بھی دیا اپنا تو کیا خیال ہے اتنی پیاری شکل کو اللہ آگ میں ڈالے گا یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ جب ہم دنیا والوں کو پیارے لگ رہے ہیں اور دنیا والے بھی جب دل کھول کے اور منہ بھر بھر کے تعریفیں کرتے ہیں تو بعض یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جیسے آج ہم لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں ویسے ہم اللہ کو بھی اچھے لگیں گے اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت الگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے یہ کس چیز کا جواب ہے یہ جو اوپر بات کی کہ کہ کہ ہم تم تم سے مال مال میں زیادہ بھئی کیا سوچتے ہو اگر ہمارے پاس کم ہے تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے نہیں اور رہ گئی بات تمہاری دولت پہ تمہارا پھلنا پھولنا اور تمہارا اس پہ اکڑنا تو یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہم اگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے جا کیجیے کہ اللہ کی آیتوں کو پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں نہ کہ ہم آیتوں کے مخالف باتیں کرنے کے لیے اس طرح سے کرنے لگیں کہ ہم اپنی باتوں کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے دین کو بالکل پیچھے کر دیں اور میں نے تو آج کل یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک ایسا ہی کردار بنا لیا ہے کہ جو کرنا کرتے جاؤ اور دیکھنا اللہ کے نبی جو ہے وہ آئیں گے اور وہ ہماری بات مانیں گے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی محبت میں یہ باتیں کریں اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیں یعنی بچائے نا تو اصل بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو لوریاں دی ہوتی ہیں یہی لفظ ہے نا کہ اللہ بلتی تقر ریبو کو مندنا زلفا آج یہی اصول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کا قرب مل جائے گا ان باتوں سے اللہ کرے گا ملے گا اللہ کا نبی سفارش بھی کرے ہماری سب کچھ کرے اب بات لمبی ہوتی جاتی ہے نا خواتین جو ہے وہ سلام پڑھتی ہیں اور ان کا خیال تھا کہ نفس سلام بعد میں جب درس میرا ہوا تو میں نے یہی موضوع لے لیا میں نے کہا ابھی آپ سسٹر یہی سوچ رہی تھی نا کہ نفس سلم آئیں گے جی تو میں نے کہا آئیں چلے بیٹھتے ہیں اگر وہ واقعی آ جائیں تو کیا ہوگا اب تو پھر ظاہر رونے لگ گئی کئی باتیں جب میں نے تھوڑی سی باتیں کی کہ اگر واقعی اللہ کے نبی آ جائیں اوسلوں میں آ جائیں کیا ہوگا یہ تھوڑی سی میں نے ان کو منظر کشی کرائی تو وہ عورتیں بیٹھی چھم چھم رو رہی تھی اندر یہ تو ہم سوچتے بھی نہیں جب نبی کو بلاتے ہیں کہ واقعی نبی آ جائے تو وہ ہماری کتنی چیزوں پہ اعتراض کریں گے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں وہ صحیح سمجھ دے دے کہ جو ہمیں عمل پہ مائل کر لے ورنہ اللہ نہ کرے کہ عذاب میں وہاں پیش کیا جانا پڑے کلن اور اب بھی اب سورس کلی میں یشا اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے اور جس دن وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے اب دیکھیے پیشی دونوں کی ہو رہی ہے پوچھنے والوں کی یا چلنے والوں کی ہو رہی ہے تو جن کے پیچھے چلے ان کی بھی پوچھی ہوگی اور یہاں دیکھیے تکرار کے ساتھ یہی موضوع آ رہا ہے ایک تو رسکی بانڈ کا موضوع بار بار آ رہا ہے اور ایک کسی کے پیچھے چلنے کا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر دور کے مشرقین جو ہے کبھی دیویوں کو کبھی فرشتوں کو بت بنا کر کبھی کسی بارش کا دیوتا کوئی بجلی کا دیوتا کوئی ہوا کا کوئی دولت کا کوئی موت کا کوئی زندگی کا کوئی شادی کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح پوچھے گا یہ اللہ کو پتا ہو سکتا ہے اللہ ان میں جان ڈال کے پوچھ لے لیکن یا ان کو رسوا کرنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے آلو من اکانتا وہ جواب دیں گے پاک ہے تو پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے ہر بت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے کیوں کہ وہ لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف مائل کرتا ہے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اللہم لا تجلنا منہم کون تھے یہ لوگ وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٍ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے بدگمان کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اس کو پڑھتے اور نہ تم سے پہلے اس کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ چھٹلا چکے جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے دوسرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے یعنی حصہ بھی ان کو نہیں ملا اس دولت کا اور اس مال کا جو کارون اور شداد اور نمرود اور بڑے بڑے لیڈرز کو دیا گیا مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو کیسی تھی میری سخت سزا اب دیکھیے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر یہی الزام رکھا کہ ان کو باپ دادا کا طور طریقہ بدلنا بہت مشکل لگتا ہے اور دس نمازیں پڑھنی آسان ہے دس روزے رکھنے آسان ہوں گے سو روپیہ صدقے میں دینا آسان ہوگا حج اور عمرے پہ بار بار جانا آسان ہے لیکن باپ دادا کا ایک طریقہ چھوڑنا چاہے وہ رسم کے نام پہ ہو چاہے وہ عبادت کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی بھی من گھڑت طریقے کے دین کے کسی فیل کے نام پہ وہ مشکل ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے آج اگر آپ اپنی جگہ کے باہر سائن لگا دیں نا کہ وظیفے دم درود پڑھنا پڑھانا کوئی عملوں پہ زد نہیں جو چاہو کرو جہاں چاہو رو تو آپ دیکھیے کہ آپ کے اس پورے اسکول میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو یہ وہ بات ہوتی ہے جو لوگ زبان سے نہیں مانیں گے لیکن عمل اس بات کا ہے کہ کیا فائدہ اپنے آپ کو بوجھ میں رکھنے کا جو سب کر رہے ہیں تم بھی آنکھیں چراتے جاؤ اور وہ کام کرتے رہو اللہ سم تعالیٰ کہتے ہیں صاف صاف آیتیں نہیں پسند آتی یہاں یہ ہائی لائٹ کر لیجیے آیا تو نہ بھائی یہ صاف صاف آیتیں یہ صاف صاف سنانا ہی جو ہے نا یہی اصل میں مشکل ہے یہی لوگوں کا اتنا حمل نہیں ہوتا لوگوں کے اندر اتنی برداشت نہیں ہوتی کتنی میٹھی زبان سے آپ کیوں نہ سنا لیں کتنے پیار سے کیوں نہ سنائے لیکن اس کا مضمون تو ان کو میٹھا نہیں لگتا اس لیے لوگ پھر پھرنے لگتے ہیں سورت کا اختتام ہے اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہو میں بس تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں یعنی بس ایک سن لو جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت نہیں بس ایک بات سن لو تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو سوچنے کا طریقہ بتایا گروپس میں سوچو پیئر میں سوچو مل کے سوچو کیا کہ تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو کیا یہ جنونی ہے کہ مجنو دیوانے لوگ ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں یہاں صاحب سے کون مراد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو وہ جو باتیں کرتے ہیں یہ جنون کی باتیں نہیں ہیں یہ تو تمہیں پتہ چلے گا جب تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہوا حوث کا اور تکلیف کا پردہ ہٹے گا اور وہ چیزیں جو تم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھی ہیں تعصبات کے اور خواہشات کے نام پر اس کو ذرا الگ کر کے دیکھو لگ پتا جائے گا کہ مجنو نہیں ہے دیوانہ یہ نہیں ہے اور مجنو تو لوگوں کو لگتے ہی تھے اللہ کے نبی کیونکہ صبح بھی وہی کام تھا تو شام کو بھی وہی کام تھا ویکینڈ تھا بھی تھا لوگوں کو یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ پورے کا پورا اسی چیز کا ہو جاتا ہے کہا ان کو بتا دو کیسی باتیں جو ہیں کیوں بندے کی مان سے نکلتی ہیں اس لیے کہ عذاب سامنے دکھ رہا ہے اور وہ کیا ہے ان ہوا اللہ نذیر القم بین یدی عذاب شدید وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو آگاہ کرنے والا ہے کبھی کوئی مریض اپنے ڈاکٹر سے اس بات پہ ناراض ہو جائے کہ آپ نے مجھے کیوں یہ بتایا کہ مجھے کینسر ہے میں آپ پہ مقدمہ کر دوں گا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میرے دل کے دو وال بند ہیں کبھی سنا آپ نے وہ تو پیسے دے دے کے ہم پوچھواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں خون دیتے ہیں اپنا اتنا مشینوں میں جا کے بیٹھتے ہیں کئی کئی گھنٹے بھوکے رہتے ہیں کہ کتنا کتنا پانی پیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارے جسم میں جھانک کے بتا دو کیا خرابی ہیں تو اگر اللہ کا نبی یا اللہ کی طرف بلانے والا دائی جو ہے اگر وقت سے پہلے بتا دے کہ لوگوں لگ پتا جائے گا تو کیا اس کے ساتھ ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہیں ان سے کہو اگر اس پر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہو تو تم ہی کو مبارک رہے تم خود لے جاؤ جو تم مجھے دو گے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ نجری اللہ علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاع کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے میں پاکستان میں تھی ہماری گاڑی جو تھی ٹریفک کے اندر سٹک ہوئی ہوئی تھی بہت رش تھا ادھر کنسٹرکشن چل رہا تھا مستقل تھا این ہماری گاڑی کے سامنے ایک رکشہ کھڑا تھا اور رکشے کے جو پیچھے بیک ہے نا اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا بڑا کلرفل سا تھا تو میری نظر اس پہ گئی میں نے تصویر بھی کھینچ لی پھر میں نے اس پہ ایک دن آج کی بات میں کلاس میں بھی بات کی آپ کو تصویر کیا لکھا ہوا تھا ہر بیماری ہر مرض ہر دکھ سکھ یہ وہ کا علاج ہوگا گارنٹی شرط جیسے ڈاکٹر نے لکھا تھا نا گارنٹی ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ معرفت کس درجے کو پہنچ جائیں گے دس اینڈ دیٹ کرنے کے کاموں میں جو چیزیں تھیں بہت کچھ لکھ کے نا نماز روزہ حج حلال کی پابندی تو ایک طرف بڑے سے دائرے میں لکھا تھا اور نذرانے اور چندے اور دس اینڈ دیٹ اور نیچے ایک بزرگ تھے کوئی یعنی آدمی تھے ان کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان سے مل جائیں گے تو شرطیہ طور پہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اتنی معرفت ملے گی کہ یقین الہی آپ کو مل جائے گا دو باتیں اس میں بڑی تھی کہ ایک نذرانے اور چندے اور دوسرا اس بزرگ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کس کو ضرورت ہے اتنی مائنس نائنٹین مائنس ٹوینٹی میں آ کے یہاں پڑھنے اور پڑھانے کی بیٹھیں گھر میں وظیفہ کریں ساتھ ہیٹر چلا لیں ساتھ آپ ہاتھ میں تصویر پکڑ لیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں لوگوں کو مجنو لگتی ہیں اور یہ باتیں کل پتہ لگیں گی تو اس اس دن حقیقت کھلے گی اور نبیوں کا بے لوس کام کرنا ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے چندہ نہیں چاہیے تم سے ڈونیشن نہیں چاہیے تم سے پیسے نہیں چاہیے ہماری نظر تمہاری جیب پہ ہے ہی نہیں تمہیں کچھ ملا تو تمہیں مبارک ہے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے تم اگر کچھ دو گے تو اللہ کے دین کو ملے گا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے یہ ہے وہ چیز جو بندے کی بات میں اثر لاتی ہے کیونکہ بالحق یہ بات نوٹ کیجئے کہ میرا رب حق کے اوپر چوٹ لگاتا ہے اور حق نکلتا ہے اس زبان سے جہاں اپنے مفادات کے جانے کا ڈر نہ ہو آپ کو اپنی جاب کے جانے کا خطرہ ہو آپ کو اپنی پے کے کم ہونے کا خطرہ ہو آپ بھی اس کو پھر ڈائلوٹیڈ کر کے اس کو ایک سمودی بنا کے پیش کر دیں گے ہاں، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک وما یعید کہہ دو کہ حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا یعنی اب اس کو تو جانا پڑے گا کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وہی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا اور بہت ہی قریب ہے کیا پتا چل گیا کہ انسان اس حد تک اپنے مشن کے ساتھ سچا ہو کہ یہ اللہ سے بھی کہہ دے کہ اللہ اگر میں غلطی پہ ہونا اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے اور میں حق پہ ہوں تو مجھے تو اس پہ جما دے اب اگلی آیت میں دوبارہ آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کی وہ گھبراہٹ کہ جس وقت کچھ کر نہیں سکیں گے میں ان آیات کو پڑھتی ہوں نا تو وہ پنجابی کا یا اردو کا ایک محاورہ نا کیا پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں گئیں پتہ نہیں کیوں جو ہی آیت 51 کا ترجمہ میرے آگے کیا گیا مجھے یہی دیکھتا ہے کہ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ و مکان قریب کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے مان لے آئے حالانکہ آپ کیا فائدہ تو دور چلی وہ دنیا جس میں عمل کرنے تھے جس میں گناہوں سے بچنا تھا اب نہیں پلٹ سکتے اب تو آگے کی باتیں آگے جانا ہے اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور میں بھی اپنے لیے دعا کرتی ہوں آپ بھی اپنے لیے کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی تفسیر اور ایسی قرآن کی کی تعویلات سے بچائیں کہ ہم دور دور کوڑیاں لے کر آئیں بعض لوگ قریب کی آیت اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور اپنی خواہش ایسی ایسی تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کتنے ڈنگے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہا ہے انہی دنوں چونکہ تیاری میں ہوں تو میں بہت ساری چیزیں کچھ اللہ سنا دیتا ہے کچھ سنتی ہوں یقین کرے کہ ایک لوگ ان کو علم کہتے ہیں واقعی علم بہت ہے ان کے پاس اسپیکر بھی ہیں صرف ان کا وہ ایک کلپ دیکھنے سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کے گروہ یا ان کی ذات پر کسی نے کوئی تنقید کی ہے کہ آپ اس مسلک سے یا اس سے دس اینڈ دیٹ یقین کریں انہوں نے آٹھ دس منٹ کے کلپ میں کوئی تین سے چار بار یہ باتیں اس طرح پہ ہاتھ پھیر پھیر کے گئی کہ ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا قیدہ ٹھیک نہیں تو پھر تو کوئی دنیا میں سنت ہی کوئی نہیں پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں اور جو بات آپ کو سنانے لگی ہوں کہتے ہیں پچھلے نو سال سے میں رویت میں امام اعظم کا شگر ہوں یعنی خواب میں امام ابو آ کے مجھے پڑھاتے ہیں نو سال میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور اللہ کے نبی کا ہاتھ میرے سر پہ ہے اور میں جدھر جاتا ہوں مجمع کیوں لگتے ہیں اللہ کے نبی کی نظر ہے میرے اوپر کیا کیا بات ہے تو قبر کے بھرے ہوئے جملے اور آنکھوں میں خون دوڑ رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسے اندر سے ابال اٹھتے ہیں نا ہمارے اوپر بات کرتے ہو ہمارے عقیدے پہ بات کرتے ہو اس طرح کی باتیں اور دور کی کوڑیاں لا لا کے قرآن کی آیتوں کی انہوں نے اپنے لیے باتیں پیش کی ہوئی تھی یقین کرے میں تو ڈر جاتی ہوں واللہ ہی اب بھی بتا رہی نا تو میرا دل اندر سے اچھل رہا ہے کہ میں بھی تو تھوڑا بہت دین کی بات کرتی ہوں نا اللہ کی میں ایسی نہ ہوں اللہ میری مت نہ ماری جائے اللہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ویڈیو پہ نیچے لوگوں کے کمنٹ ہوتے ہیں اس میں لوگوں نے کمنٹ لکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے بندے اتنا تکبر نہ کر علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور تو کیوں اتنا گرج رہا ہے اور اب میں ہی سوچوں اپنی ذات کا دفاع اتنا دفاع اور لوگوں کو چیلنج کر کر کے اور سینے پہ ہاتھ پھیر پھیر کے آپ دیں اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جگہ سے اٹھ کے آپ لوگوں کو جا کے تب پڑی مار دیں گے اتنا غصہ آپ کو لگا ہوا ہے یعنی انہوں نے صاف کہا کہ نو سال میں نے خواب میں امام اعظم سے علم حاصل کیا ماضی کے بڑے بڑے محدثین ان کے نام لے لے کے کہہ رہے تھے میری اس سے بھی سنت ملتی ہے میری اس سے بھی ملتی ہے میں اس کا بھی ہوں میں اس کا مطلب وہ اب کہاں ملتی ہے جو آپ سے اتنے سو سال پہلے چلے گئے یعنی اس طرح ہمارا عالم بالا میں رابطہ موجود ہے اور میں ان سے فیض لے رہا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ علم کے بعد نہ بہکائے یہ بہت برا ہوتا ہے رب بنا لا تجے قلوبنا بعد باد اس حدنا وحب لنا مل لدن کا رحم کنت الوحاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے تاکہ مجمع گرم ہو تاکہ لوگوں پہ ہمارے علم کا بروب آئے اور یقین کریں آمت الناس واہ واہ سبحان اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک عالم تھے سعودیہ کے ہیں تو میں ان ایسی کوئی بات میں سن رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری عوام کا حال کیا ہے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب درس دے رہے درس دے رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سورت غاشیہ کی جو آیتیں ہیں اس میں کتنا ردم ہے نا کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کے پیٹ میں ایسا ہوگا اور کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب جو تھے وہ لے میں پڑے تھے اور مجمع جو آگے سے کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا پورا ترجمہ یہ تھا کہ وہ جہنمی جائیں گے توڑ کھائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی کی بھی بات دیکھیں اللہ کو پتا ہے وہ کون تھے یا کیسے تھے جو میں نے سنا ہے میں ان کی بات بتا رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس مجمع کہا تو پھر چپ ہوئے تو مولوی صاحب کہتے ایک باری پھر کہہ دیو ایک باری پھر کہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے پتا چلا کہ مولوی صاحب بھی جو یہ بات کر رہے ہیں شاید ان کو بھی شاید کا ترجمہ نہیں آتا اللہ عالم صرف یقین کریں رونے کو دل جاتا ہے میں کہتی ہوں اللہ کہاں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی ذات کو لے کے بیٹھ جائیں سجائیں کھلائیں پلائیں گھر بچوں کی شادیاں ان کے گھر ہو جائے گا سب کچھ یہ تو ہماری ایک چھوٹے سے وجود کی ضرورت ہے نا لیکن اللہ کے نبی کے اوپر اس وقت جو حربے ہیں اور جو اس وقت اللہ کے نبی کا دین یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور آپ اس کو چاروں طرف سے تیر مار رہے ہیں اور چھلنی ہوا ہے اور کافر نہیں مسلمان زیادہ ہیں ہم مسلمان اپنے نبی کے دین کو اتنا پیوٹ ہوئے ہمیں اس وقت صرف اپنی چند چیزوں کو چمکانے کے لیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ کہتے وقت کا فروغ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے تمنائیں تو کچھ اور تھی نا اللہ نے اس چیز سے محروم کر دیا جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے یعنی ان سے پہلے کے جو لوگ تھے یا ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے سب محروم ہوں گے شق مریب یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے اللہ منہم تو آپ کہ پوری کے اندر کس طرح سے شکر اور نشکری کے رویوں کی بات تھی جب لوگ اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کریں اور اس طرح کی باتیں پیش کریں تو حقیقت میں اس سے بڑی پھر نشکری کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اگلی صورت ہے صورت فاتر پہلی بات اس صورت کی دیکھیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام پہ یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الفاتر اور سورت کا ایک دوسرا نام صورت الملائکہ بھی ہے فرشتوں کے نام پہ کیونکہ اس میں فرشتوں کی ایک بہت خوبصورت صفت کا تذکرہ یہ صورت مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی کہ جس میں مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی مخالفین نفس وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چال چل رہے تھے سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے مکہ والوں کے ناطے سے آج قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں جو رویہ اس اس وقت تم تم نے اختیار کیا اور پہ بات سننے کو تیار نہیں ہو تو یاد رکھو اس کا انجام برا ہوگا آج تم اسلام کے اور اللہ کے نبی کے خلاف جو باتیں کرتے ہو کل تمہیں اس پر افسوس ہوگا پھر بیچ میں اللہ کی توحید کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے مثالیں تقابل میں دی گئی ہیں اس صورت کی ایک اور آپ خوبصورتی دیکھیں گے اس میں دو مختلف چیزوں کا تقابل بہت ہے دھوپ اور چھاؤں کا ہے تو اندھے اور دیکھنے والے کا ہے جہاں آتے آئیں گی آپ خود بھی محسوس کر لیں گے اور اس میں اللہ کے نبی کو بار بار یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں بس نصیحت کرتے رہیں اور نتائج کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے آپ کام کرتے جائیں جو آپ کی بات سن کے اللہ کی طرف آ جائے گا اللہ اس کو خیر دے گا اور جو پیچھے جائے گا اللہ خود اس سے نپٹے گا بہت دل سوزی والی صورت اور خاص طور پہ اس کی چند آیتیں ہائی لائٹ کریں گے کہ جو واقعی انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السماوات جائل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے کس اللہ کے نام سے صورت کا آغاز ہوتا ہے کون ہیں وہ فرشتے ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کو لائٹ کیجیے گا فلا ممسک فلا مرسل العزیز الحکیم اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست اور حکیم ہے اگر آپ توحید پہ درس دینا چاہیں نا اس سے خوبصورت آیت کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے وہ نقطہ جہاں تک میں جاتے ہیں کبھی بیٹے لینے کبھی کرنی والے کے پاس کبھی دولت کے پاس اللہ کہتا ہے جب میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا میں نہ دینا چاہوں تو کوئی دے نہیں سکتا آج جتنا شرک ہے اس میں سے اکثر شرک تو شرک فی دعا ہے لوگ اپنی منتوں مرادوں کو پانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس آیت کو یاد کر لیجئے آپ کا دل کھل جائے گا ہر طرح کے غم سے آپ آزاد ہو جائیں گے کہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا رب جائے لوگ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف باتیں کرے نا اللہ نے جس کو آپ کی بات سنانی ہے پھر سنا دے گا جیسے اللہ نے موسا کے گھر میں فرون کو پلوا کے اپنی قدرت ثابت کر دی تھی اور جیسے اللہ تعالیٰ بار بار فرعون کے اقدامات کے باوجود موسا کو ان سے بچاتا رہا یہ اللہ کی شان ہے بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑے پھر کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے یا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم لوگو تم پر اللہ کے جو احسان ہیں ان کو یاد کرو یہ کس کو کہا ہوا ہے یہ کون سے لوگ ہیں مکہ کے مدینہ جی یہ اسلو والے ہیں یہ ہر شہر والے ہیں امریکہ والے ہیں کینیڈا والے ہم سب ہیں نعمتیں ہم پہ کوئی ہیں احسانات کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں تسلی ملتی ہے جھٹلائے جانے کے بعد اس صورت میں یا ایوہ الناس کا لفظ بہت دفعہ پڑھیں گے جیسے صورت مائدہ میں یا ایوہ اللذین آمنوں کا لفظ ہے اسی طرح اس صورت میں اور اسی طرح آپ کو ایک اور صورت یاد آئی جس میں یہ لفظ بہت آیا تھا صورت یونس میں سوچا کریں غور کیا کریں یا ایوہ الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے کیا وعدہ اللہ کا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى اور شَرٍ يَرَى بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دینے کون ہے ہے ہے یہ الغرور کس کا کا نام نام شیطان شیطان در حقیقت تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو سمجھتے ہم ہمیں تو بڑا سویٹ لگتا ہے وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کو وہاں اکیل پن کا خیال نہ آئے کہ میں اکیلا جہنم میں جل رہا ہوں جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے اف جین سو عملی ہی بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا اس سائد کو ہائی لائٹ کر لیں اور دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کر تو برا کام رہی ہوں لیکن مجھے دیکھنے وہ کام بہت خوبصورت لگ رہا ہوں یہ ہے وہ موڑ جہاں سے بعض دفعہ پھر انسان پھسل جاتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہم کر کیا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راس پر لاتا ہے پس نبی قوم خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے ہائی لائٹ کریں گے اس کو فلا تب نفس علیہم حسرات دو اور مقامات یاد آ رہے ہیں اس کے ساتھ اسی مضمون کے آپ میں سے کسی کو کوئی عادت بتائیے کہاں یہ مضمون آیا کہ اللہ کے نبی غم نہ کھائے ان کے اوپر جل جل کے کڑے نہیں سورت کہاں پہ فل اللہ کا ساری دوسری ایک اور سورت ہے سورت شعرا میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ جا کے دیکھیں گے تیسرا مقام یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی غم نہ کھو ذرا اپنے بھی دل کا حال لکھیں ہمارا کیا غم ہے ہم کس چیز پہ جل رہے ہیں گھر نہیں بنا بچوں کا ان اللہ علیم بما یسناؤن اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں کون سا اللہ ارسل ریا وہ ذات جو کہ کو بھیجتا ہے پھر پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں ہیں ہم اس اس کو ایک علاقے کی طرف لے جاتے کے ذریعے سے اسی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی تھی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا کیا یہ صرف زمین کے زندہ ہونے کی بات ہے یا دلوں کی زمین کی بھی بات ہے کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کو اتنا انرچ کرتے ایمان سے عمل سے تقوی سے ورا سے اور علم کے ساتھ آپ کے اندر سکلز کہ آپ اس شہر کے مردہ علاقوں کو جا کے بات کریں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان پڑے ہوئے لیکن ان کے نہیں اور پوری دنیا ہی دیکھا جائے تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ وہاں لوگ ہیں اللہ کے بندے چاہے اسلام پہ یا کفر پہ لیکن ان کو اللہ کی مرضی تک معلوم نہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کسی مردہ جگہ کے لیے لے جائے وہاں جا کے کام کریں مجھے لگتا ہے کہ آج یہ سنت بھی ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم لوگوں کے حالت پہ کڑیں اور جلیں ہمیں اور باتوں پہ تو دکھ ہوتا ہے کسی کے پاس کھانا نہ ہو ہمارے رشتے دار غریب ہو ہم یہاں بیٹھ کے جلتے ہیں ان کے لیے کڑتے ہیں لیکن ہم اس پہ نہیں کڑتے کہ ان کے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں اور پتہ نہیں ہمارے اپنے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اور پتہ نہیں ہم اس پہ بھی کڑتے ہیں کہ نہیں ہم نے سوچ ہی لیا کہ اس نے صبح اٹھ کے گیارہ بجے ہی پڑھنی ہے اب میں اس کو کیا تنگ کروں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دے جو واقعی ہمیں پھر اللہ کے راستوں میں چلاتی رہے یہ فیول ہے یہ ایندھن ہے کڑھا کریں جلا کریں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر اپنے شوہر اپنے بچے ہم سائے پھر اس کے بعد گلی والے محلے والے پھر شہر والے پھر ملک والے پھر دنیا والوں کو دیکھیے کہ اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں یہ تڑپ دے یہی کام کرائے گی ورنہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے آپ کچھ دن کے بعد من کا یرید العزت فل اللہ عزت جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں اچھے کپڑے لین دین تحفے شادیوں کے کھانے جو شادی کے موقع پہ ہم عزت کی بھیک مانگتے ہیں واللہ ہی ساری زندگی نہیں مانگتے کسی طرح ہمیں آج عزت دے دو کہ آج جو شادی ہم نے کر لی اور جو لین دین ہم نے کیا ایسا کوئی کر نہیں سکتا اللہ کہتے ان کو چھوڑو کیا چیز عزت دے گی والعمل الصالح یرفعو ہائی لائٹ کیجئے یہاں سے آپ کو ایک بہت بنیادی اصول انشاءاللہ سمجھ آنے والا ہے کیا اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے کیا سمجھیں صرف آیت کو سن کے جو کلمام پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ یہ کھڑا رہتا ہی اس کے پر کیا ہیں عمل صالح یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اصل کام ہے میں آپ کو سو باتیں یہاں کہہ کے جاؤں اور جا کے میرے اپنے عمل اس سے بھی برے ہوں تو میری یہ باتیں میرے منہ پہ مارتی جائیں گی اور اللہ میں ایسی رسوائیوں سے بچا کے رکھے اصل بات یہ کہ عمل صالح کے ساتھ زندگی میں خیر آئے گی رہے وہ لوگ جو بےحدہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود کی غارت ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ قیل میں ہوتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان کام ہے پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں یا تضاد ہے مختلف چیزوں کا تقابل کیا جا رہا ہے ایک میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے کس چیز کی مثال ہے لوگ انسان کچھ اتنے میٹھے نرم ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارا منہ ذائقے سے بھر گیا اور کچھ اتنے کڑوے نمکین کہ ان کی ایک بات جو ہے دل کو جلا دیتی ہے اور انسان سر سے پاؤں تک کانپ کے رہ جاتا ہے ہے پانی میٹھا اور نمکین لیکن دونوں دونوں سے سے نکلتا کیا مگر تم تازہ گوشت حاصل سا گوشت سی فوڈ کی طرف اشارہ ہے میٹھے پانی کی مچھلی کے نمکین پانی کی مچھلی سنا ہوگا اپنے جملہ کیا پتا چلا کہ خیر ہر چیز میں ہوتی ہے اپنے لیے خیر لے لو تم میٹھے لوگوں سے بھی خیر لے سکتے ہو تم کڑووں سے بھی لے سکتے ہو شرط کہہ کہ تو خیر لینے والے ہو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو یہ کیا پانی کے اندر سے جو موتی نکلتے ہیں پرلز نکلتے ہیں اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے جیسے موتی پیروئے جاتے ہیں نا سرخ ڈوری یا اس کے اندر آپ کرسٹلز پرویں تو کس سے پیارے لگتے ہیں اس طرح رات اور دن کا پھیر چل رہا ہے کہ اندر سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے اس کو ہائی لائٹ کریں سر کتنا پیار آتا ہے کبھی تو دل کرتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بندہ بس اللہ کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے باتیں کرے اللہ تو ہے یہ اللہ تو کدھر ہے تجھے کب دیکھیں گے کب تیرے سے بات کریں گے بادشاہی اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک پرکہ کے بھی مالک نہیں ہو سکتے یعنی یہ ایک دھاگا نہیں توڑ سکتے من قطمیر قطمیر کیا ہوتا ہے کھجور کے اندر ایک چھلکا دھاگا آپ دیکھیں کہ کھجور جب سوکھ جاتی ہے جب چھوہارے کی شکل میں جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو ایک پتلی سی چھلی دکھتی ہے اور جب رتب کھجور ہوتی ہے گیلی تو اندر گٹھلی کے ساتھ ایک دھاگا ہوتا ہے نقیر قطمیر یہ سارے لفظ اس کے ہیں کبھی سوکھی شکل میں آتا ہے کبھی گیلا ہوتا ہے ایک دھاگے کے برابر کوئی نہیں بدل سکتا کوئی مالک نہیں ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں اس خبردار کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تو پھر اس کی باتیں چھوڑ کر کدھر جاؤ گے خبر نامے سنتے ہو بی بی سی اور فلاں اور فلاں چینل اچھی بات ہے وہ دنیاوی لحاظ سے تم کو آگاہ کرتے ہیں چیزوں سے لیکن جو خبریں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہارے پیاروں کے ساتھ کیا ہوگا جو باتیں یہ خبیر بتاتا ہے اور اس کی کتاب بتاتی کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو لگتا یہ قرآن پاک جب ہم پڑھ کے اٹھتے ہیں کتنی چیزیں اس وقت ہمارے ذہن میں جو ہم نے آج اس روپ میں پڑھی ہیں تو یہ خبریں کہاں کوئی ہمیں دیتا اگر ہم غافل ہوتے اللہ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 وقت لگ یہ رہا کہ بہت کچھ آ گیا سمجھ لیکن پھر اگلا پڑھیں تو پچھلا بھولنے لگتا ہے ایک چپکلش ہے اور پھر تھوڑا سا آگے جائیں اسٹوڈینٹس تو ان کے دل میں آتا ہے کہ اب ہم نے پچھلا بھول گیا لیکن اب دیکھیے کہ آپ کے لیے یہ نور اللہ نور کورس کتنی بڑی رحمت ہے اگر آپ واقعی اس کا ڈیو حق دے رہے ہیں دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ دے رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہاں کلاس تو صرف ایک آپ کو سکھاتی ہے نا کرنا کیا ہے لیکن اس کورس کا بہت زیادہ حصہ آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ واقعی اس کے لفظی ترجمے کو دہراتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں بعد میں جا کے اس پہ غور کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ فیوچر کے بہترین استاد بنیں گے کیونکہ جب تک قرآن آپ کے اپنے دل پہ نہ آئے نا اس وقت تک کوئی بات نہیں بنتی کیونکہ شروع میں تھوڑے سے میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ کی پارٹیسپیشن کم تھی دیکھیں لوگ کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب روم میں اتنے اسٹوڈینٹس ہیں باقی کیوں شیئر نہیں کر رہے مجھے یہ چیز بہت تکلیف دے رہی تھی تین چار لوگ صرف لکھ رہے تھے ڈھیلا ڈھیلا باقی کیوں نہیں لکھ رہے تھے کیا یہ ہم سب کے لیے نہیں ہے اور آپ کی کلاس تو ایسی ہے کہ مجھے ذرا سخت بات میں سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ سینئر مجھ سے بھی بڑے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بچوں کو نہیں ڈانٹا جاتا تو تھوڑا سا شروع میں مجھے لگا کہ کلاس بڑی سلو تھی اب ٹیچر اگر کچھ پوچھتا ہے بات کرتا ہے بھی ہے تو جب تک آگے سے آپ کچھ اس کا جواب ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا تو شاید کمی ہمارے اندر ہی ہے جو آپ کو پوری طرح سے نہیں ہم پروٹوکول دے سکتے لیکن پلیز آپ خود سوچیں اگر آپ نے اس روپ کا ترجمہ گھر میں یاد کیا ہوا ہے آپ اگلے دن بے چین ہوں گے لفظوں کا ترجمہ بتانے کے لیے بتائیں بتائیں اب یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ جی آپ آئیے مائک پہ اور اپنی آیت سارا دن تو ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ بہت پسند آپ کی یہ بات بہت پسند یہ بہت اچھا لگتا ہے تو کیا ہمیں دین کی باتوں کے لیے مجبور کیا جائے گا ہم؟ پھر تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی تو ہر ایک خود سوچے اس کہ میں کتنا لے رہی ہوں نام تو ہے الحمد لیکن کیا واقعی میں اپنی شخصیت کو نکھار رہی ہوں اس کے اندر آ رہا ہے لیکن پھر میں جتنا زیادہ ٹریول کرتی جا رہی ہوں میرا دل اتنا اس معاملے میں کھلتا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے جب تک تربیت نہ ہو انسان نکھر ہی نہیں سکتا اور ہم سب جگہ یہ دہائیاں دیتے ہیں کہ آپ نور اللہ نور کورس کریں آئیں دیکھیں اس میں ٹائم مینجمنٹ یہ وہ رویت لیکن اگر ہم کرنے والے اگر اس کو سیریس نہیں لیں گے ڈھیلا ڈھیلا لیں گے اور کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کل کسی جگہ کورس انچارج بنا دیا جائے آن سائٹ تو آپ کے چلنے میں آپ کے پھرنے میں بات کرنے میں ڈھیلا پان اور یوں جھل جھل جھل جھل کرتے اور آپ کا مفہوم تف آپ کا فہم کلیئر نہیں ترجمہ پکا نہیں تو پھر سوچیے ذرا کیا نتائج ہوں گے تو اللہ کرے کہ آپ میرے اس درد کو محسوس کر سکے کیونکہ میری تو زندگی کا لگتا ہے کہ ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو تربیت دینا ہے قرآن تو خوبصورت ہے وہ تو پڑھ لی ہے وہ تو آپ کے اور میرے کہنے کا مختاج ہی نہیں ہے قرآن کو تو جو زبان پڑھائے گی وہ اس زبان سے ہی اچھا لگے گا لیکن اس وقت وہ جدت کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شخصیت نکھرے وہ ہاتھ کے جس میں قرآن آ کے اور نکھرے اور خوبصورت ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حیثیت سے زیادہ لینے والا بنا دے جزاک اللہ خیر اب ہم چلتے ہیں آج کے سیشن پہ سیرہ پہ اس ڈانٹ کے بعد بہت دن کے بعد ڈانٹ پڑی ہے بہرحال کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتی ہے شروع کرتے ہیں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و یسر سیرت نبوی کے مدنی دور میں سے آج ہم دیکھیں گے غزوہ طائف اس سے پہلے ہم غزوہ ہنین دیکھ چکے اور غزوہ طائف اصل میں غزوہ ہنین ہی کا نتیجہ تھا کیونکہ غزوہ طائف میں کچھ لوگوں نے سوری غزوہ ہنین میں کچھ لوگوں نے اس طرح سے خیانت کی تھی کہ جس کا نتیجہ پھر ان کو غزوہ طائف کی صورت میں بھگتنا پڑا آئیے دیکھتے ہیں بک کا پیج ہے سکس سکس فور یہ غزوہ در حقیقت غزوہ خنین کا امتداد ہے یعنی اس کا نتیجہ ہے آپ یہ کہہ لیجئے جی کیا میری آواز آ رہی ہے اب تک اوکے ایک دم آپ لوگوں کی سب آئی ڈیز غائب ہو گئی ہیں آواز آتی رہے تو ٹھیک ہے کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو روم مین پہ اسکرین پہ لکھیے گا الحمد للہ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ ہنین کا امتداد ہے چونکہ خوازن و سکیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن اوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین سے فارغ ہو کر اور جارانہ جیرانہ یا جارانہ مقام کا نام ہے جارانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال آٹھ ہجری میں طائف کا قصد کیا کیا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے اب تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے زیادہ سبق اخذ کرنے والے ہو گئے ایک غزبے میں سے دوسرا غزبہ ایک مہینہ بھی آرام نہیں کرتے تھے چند دن بیچ میں جو آتے تھے وہ پچھلے غزبے کی باقیات کو سمیٹتے سنبھالتے چیزوں کو فارغ کرتے اور اگلے غزبے میں چل پڑے یہ ہے مومن کی زندگی اللہ ہمیں ایسا بنا دے آج کے ہمارے غزبے آج جہاد تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن علم کا جہاد تو ہے اور اللہ ہم سے بھی واقعی کو ایسا کام کرا لے کہ آج ہم ایک جگہ سے آئیں تو کل دوسری جگہ چلے جائیں اور اس راستے میں تو ہمیں تو کانٹا بھی نہیں چپتا تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہمارا موڈ اسی سے بگڑنے لگتا ہے کہ ہائے ہماری نیند پوری نہیں ہوئی ہم تھک گئے ہیں ہمیں ریسٹ نہیں بیچ میں ملا لیکن آپ سوچئے ہاتھوں میں قلم اٹھا کے نرم گرم بستروں سے اٹھ کے اچھی گاڑیوں پہ بیٹھ کے جا کے ایک بات کرنا سننا اور سنانا یہ مشکل ہے یا تیر اور تلوار اٹھا کے سردی گرمی میں باہر تھپیڑے کھانا موسم کے آج میں اپنے ایمان کو دیکھوں اور آپ اپنے ایمان کو دیکھیں اگر ہم نبی کے دور میں ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے پتہ نہیں کتنے ہی مشورے دے دیتے اپنے نبی کو ابھی نہیں یہ نہ کیجیے وہ نہ کیجیے ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں پھر دیکھیے ساتھیوں پہ بوجھ بہت پڑ جائے گا پھر وہ تو ایسے ہو جائیں گے پھر یہ ہوگا چل پڑے اور جب چلتے تھے تو کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا آپ نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک ہزار فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا ہراول کہتے جب فرنٹ پہ ہو فرنٹیئر فرسٹ شروع میں پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا راستے میں نخلا یمانیا پھر قرن منازل پھر لیا سے گزر ہوا لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا آپ نے اسے گرا دیا پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا گھیراؤ کیا یعنی اس کا محاصرہ کیا اس کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کیا محاصرے نے قبرے محاصرے نے قدرے طول پکڑا صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ چالیس دن تک جاری رہا اہل سیر اہل سیر کہتے سیرہ لکھنے والے ہسٹورینز ان میں سے بعض نے اس کی مدت بیس دن بتائی ہے بعض بعض بعض نے نے نے دس دن دن دن سے زیادہ اٹھارہ اور پندرہ لے لیجئے اپنے اوپر چالیس کو چھوڑ دیجئے بیس کو چھوڑ دیں پندرہ کو چھوڑ دیں دس دن کو لے لیں کیا ہم دس دن کے لیے بھی اس طرح گھراؤ کر سکتے تھے ہم نہیں چلے ہمارے مردوں کی بات کر لیں آج کدھر ہے وہ مسلمان اور آپ کے نہیں وہ تو حالات بڑے خراب تھے آج کل تو بہت اچھا دور ہے تو ایسے شخص کو اپنا علاج کروانا چاہیے آج بھی اسلام کے اوپر اتنی ہی نظریں ہیں جتنی اس دن تھی اللہ ہم مسلمانوں کو جگہ دے حقیقت میں اس وقت جتنا مسلمز کو بیدار کرنا ضروری ہے اتنا تو بڑا کوئی کام مجھے نہیں دکھتا ہر درس ہر بات کے اینڈ پہ ایک جملہ تڑپ کے میرے دل سے نکلتا ہے کہ ویک اپ مسلم آج مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا جتنے مختلف ٹاپک کی سیریز میں چل رہے ہیں آپ سب کے علم نئی جگہ ہر دن دوسری جگہ دوسرے لوگ نئے نئے راستے نئی نئی منزلیں لیکن یقین کریں ہر ٹاپک آپ سن لیں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ویب سائٹ پہ اللہ نے چاہا تو جب بھی ڈالیں گے یہ لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر لیکچر کے بعد ایک جملہ جو میرے دل سے نکلتا ہے کہ اٹھو مسلمانوں چاہے وہ دنیا کی طلب ہے یا آخرت کی طلب ہے ہسٹری ہے کچھ بھی ہے لیکن اس وقت امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے سوئے ہوئے لوگ ہیں ہم ہماری ذات اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کا دین اس کے کہیں پیچھے چھپ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تڑپ لگا دے اور دکھاوے اور یاکاری سے بچائے محاصرے کے دوران دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے سوچیے ذرا تیر گرے آپ کی طرف اللہ کے راستے میں پتھر پڑے آپ کے سر پہ پھر بھی پڑے پھر بھی کھڑے رہے اللہ بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے یعنی اتنی تیر تھے کہ جیسے وہ بھی کیڑے لگ جاتے ہیں نا فصلوں کو اتنے کی طرف اشارہ اس سے کئی مسلمان زخمی ہوئے ہوئے بارہ شہید اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجبیک نصب کی منجبیک ایک قسم کی توپ ہے جس کو آج کے دور میں آپ سمجھے تو اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابا آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابا کے نیچے سے باہر نکل آئے مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی اس پر سکیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کریں آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا جنگ گئے تھے کرنے اور وہاں بھی دیکھیے کہ قرابت کے واسطے پہ رک گئے اور اللہ کے لیے حقیقت یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نام پہ ہوگا نا کام کرنا بھی اللہ کے نام پہ اور رکنا بھی اللہ کے کام نام پہ بعض دفعہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے اور بعض دفعہ کام سے رکنا لازمی ہوتا ہے یہی اطاعت ہے یہی سبمیشن ہے کسی سے بات ہو رہی تھی اور بات کسی نے کہی کہ جی عمرہ کرنے جاتے ہیں پھر وہاں دل چاہتا ہے اور عمرے بھی کر لیں رشتہ داروں کے لیے اور پھلان کے پلا کے پھر ہم مسجد عائشہ میں آ کے کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے تو میں نے ان کو بتا دی جو بات تھی صحیح میرے علم میں تو ساتھ ایک اور ساتھی تھی تو انہوں نے کہا رہے بھائی کیا حرج ہے نا اتنی دور سے تو ہم جاتے ہیں اور اتنا ہمیں مطلب خرچہ پڑتا ہے اور دل تو چاہتا ہے تو پھر میں نے ان کو بھی یہ جملہ کہا کہ کبھی کام کرنے کا اجر ہے اور کبھی کام سے رکنے پہ اجر ہے جب ایک حد آ گئی پھر ہم اس سے آگے کیوں بڑھے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تیئیس یعنی ٹوئنٹی تھری آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے انہی میں حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یہ ابو بکر نہیں ابو بکرا الگ صاحبی ہیں وہ قلعے کے دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گھرا گراری ہوتی ہے نا جو گول گھومتی ہے گراری کی مدد سے جس کے ذریعے راہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے کنویں سے لٹک کر نیچے آئے تھے چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں اسی لیے رسول اللہ نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی ان سب غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جان کاہ تھا جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خرد و نوش جمع بھی کر لیا تھا تو رسول اللہ نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ طلب کیا اس نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے یعنی اب دشمن محفوظ ہے ہم باہر پریشان ہیں اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو وہ پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا سبحان اللہ وہ کہنے لگے ہوں تائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے چنانچہ دوسرے لوگ لڑائی پر گئے چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوروں بے چونوں چرا یعنی بغیر کوئی ہیزیٹیشن کے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون ہم پلٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی ہم کرتے ہیں کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سکیف پر بد دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ سکیف کو ہدایت دے اور انہیں لیا کتنا خوبصورت رول ہے کا ایک لیڈر کے ناطے لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے بعض دفعہ جب لوگوں کو بہت زیادہ جذباتی کیا جاتا ہے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں جی جو بھی ہوگا کر لیں گے آپ پلٹنا نہیں لیکن یہاں دیکھیے پلٹنے میں تھی ورنہ باقی مسلمان بھی مارے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہار جانے میں بھی ہار نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ہار سے انسان کو بچا لیتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ یہ کہنا آئی بونت آئے بون آ یہ کیا ہے صحابہ کے کی دل سوزی کے لیے کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عذر رکھا جا رہا ہے کہ اگر اس اس جنگ میں میں ہمیں پتہ نہیں ہو رہی تو یقیناً ہمارا ہی گناہ ہوگا تو ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم آپ کے اور حمد کریں گے کیا پتہ چلا کہ جب ایک طرف سے نیکی کرنا مشکل ہو جائے یا اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر دوسری نیکی کا رخ کرنا چاہیے بہرحال اب ہوا کیا جیرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے اس تاخیر یعنی اس رکنے پوسٹ پون کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خوازن کا وفد طائف ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے تو اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے لیکن تاخیر کے باوجود جب کوئی آپ کے پاس نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے رئیس اور روسا یعنی رئیس قبائل کے رئیس اور مکہ کے اشراف اچک اچک کر تاک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے یعنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ابھی بانٹی نہیں رہی تو جن کو حصہ ملنا ہوتا ہے نا وہ پھر ادھر ادھر جاتے آتے نظریں مارے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ملے گا ہمیں مولفت القلوب کس کو کہتے ہیں دل جوڑنا وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں ان کا دل جوڑنے کے لیے ان کو مالی مدد دی جائے تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جم جائیں اور آپ کو زکوٰۃ کی مد میں ایک یہ بھی مد ہے زکوٰۃ کی مدود میں سے ایک یہ بھی مد ہے تو بہرحال مولفت القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے مولفت القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے ساتھ دیا اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے نیو مسلمز کو حصہ دیا جن کے دلوں کو موڑنا یا انکلائن کرنا موٹیویٹ کرنا مراد تھا ابو سفیان بن حرب کو چالیس سو کیا یعنی کچھ کم چھ کلو چاندی اور ایک سونٹ عطا کیے گئے انہوں نے اس نے کہا میرا بیٹا یزید آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا یعنی تنخواہ ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً اٹھارہ کلو چاندی اور تین سو اونٹ حاصل ہو گئے سوچیے اچھا کچھ کرداروں کے ساتھ آپ کو ہمیشہ ایک ہی جیسی سوچ ملے گی نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے کئی رنگ ہوتے ہیں کئی مومن ہوتے ہیں ان کو پیسے سے پیار ہوتا ہے کچھ ٹنجی ہوتے ہیں کچھ کھلے دل والے ہوتے ہیں کچھ بے پرواتے بس سب کو خیر سمجھتے ہوئے قبول کرتے جائیں ان ان سے کی طبیعت کے مطابق معاملہ کریں حکیم بن حزام کو ایک سونٹ دیے گئے اس نے مزید سونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر ایک سونٹ گئے اسی طرح صفان بن امیہ کو سونٹ پھر سونٹ پھر سونٹ یعنی تین سونٹ دیے گئے کتنا سامان آیا تھا اور اس سے وہ حدیث یاد آ رہی ہے نا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری کی بھی طلب کرے گا حارث بن کلدہ کو بھی سو اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید کرشی اور غیر کرشی روسا کو سو سو اونٹ دیے گئے کچھ دوسروں کو پچاس پچاس اور چالیس چالیس اونٹ دیے گئے یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے غطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا وہ جیسے قربانی کا گوشت لینے والے آتے ہیں نا تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا اتفاق سے آپ کی چادر درخت پہ پھنس کر رہ گئی آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ بز دل اور نہ چھوٹا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی دل دے دے اللہ میں مال سے بے نیاز کر کر دے دے اللہ دنیا کے مال دولت سونے چاندی سے میں بے نیاز کہ ہم ایمان کی دولت اور تقوی کی دولت کو سمیٹتے جائیں جیسا نبی کا دل تھا اللہ اپنے دین کے معاملے میں اور دین پہ خرچ کے معاملے میں تو ہم سب کا دل ایسا کر دے ہم تو دنیا کے لیے کیسے کرتے ہیں اور اپنے لیے کیسے اور آخرت کے لیے کیسے کل ہمارا درس بہت ایموشنل تھا اللہ کے حکم سے سنیے گا جب کبھی دیکھیں اس کا نام ہے رب بنا آتی نا فت دنیا حسنا مین ٹاپک وہی تھا کہ دنیا چاہیے کہ آخرت آخرت کے دونوں کل کے ڈیلس ٹرپ کا آخری درس تھا غالباً ارلنگٹن مسجد تھی جی یقین کریں ہم نے اس ایک دعا کو وہاں کیا کہ کہ سب نے بعد میں یہی کہا کیسے لگ رہا ہے آج پہلی دفعہ ہمیں حسنہ کا مطلب پتہ چلا دل سے بات نکلتی ہے نا کبھی کبھی بالکل وہی کیفیت تھی اسی طرح پرسوں کا درس بھی بہت زیادہ شکی تھا شاید وہ تو آپ لوگوں میں سے کچھ نے سنا بھی ہوگا two twenty twenty two course کے اندر بھی شاید اسٹوڈنٹس تھے اس میں یعنی علمیانی للذین آمن ان تخش قلوبہم لذکر آئی ڈونٹ نو کہ آن لائن پہ بیٹھ کے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے سننے میں لیکن جب ہم وہاں ایک ماحول کا حصہ ہوتے ہیں ایک اچھا سا classroom set up pin drop silent back screen اور خوبصورت طریقے سے ان لوگوں کے ڈسپلیس تو واقعی اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہر بات دل میں جا رہی ہے اللہ اکبر الحمد للہ کریں کہ بس اللہ ہمیں سچی تڑپ لگا دے دین کی معلّہ فتح القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکساں کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں اور انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں جو شخص سوار تھا اسے بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بکریاں ملیں یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بنے یہ بہت ہی لرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے اپنے ساتھی تھے نا جو جو لڑے فوجی کون ہوتا ہے لڑا جس جس نے نے تیر کھایا جان ہتھیلی پہ رکھی اس کو مل رہی ہیں چار بکریاں چار اونٹ اور بکریاں اور جو کچھ نہیں کر رہے ابھی نئے نئے مسلمان ہیں ان کو سو پھر سو پھر سو اونٹ ملے کیا پتا چلا کہ شروع میں بھی دل میں مال کی محبت ہوتی ہے نیو مسلمس کو اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی صحابہ کو سو سو ملے اور انہوں نے اور مانگے وہ بھی نیولی مسلم تھے لیکن جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں نا لوگ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے کوئی بات نہیں جیسے لگتا ہے جیسے نیا نیا کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہ کلاس کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے تنقیدی نظروں سے دیکھے گا اچھا یہ نہیں ہوا وہ ہو گیا اچھا یہ ہوا لبئی ہی کہ دوبارہ پلے ہو گیا لیکن جب ایک انسان ذرا آگے والے لیول پہ آتا ہے سینئرز میں آتا ہے تو وہ پھر بڑی بڑی باتوں کو کہتا ہے چلیں کوئی مجبوری ہوگی نا چلے وہ بھی تو ہم ہی جیسے لوگ ہیں نا تو دل پھر اس سے کھلتا ہے پھر انسان واقعی پہلے بندوں کی باتوں کو معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے اور ہوتے ہوتے پھر اس کا دل کھلتا جاتا ہے ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك ولقاؤك حق ولقاؤك والجنة حق والنار والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا توكلنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا فاغفر لنا ما وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت أنت إلهنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا وأنقذتنا وفرجت عنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے الحمد للہ جی ان شاء اللہ تعالیٰ استاذہ جیسے کہ تھا کہ ان کی اسکرین فریز ہوئی ہوئی تھی اور آخر اس نے ساتھ چھوڑا الحمد للہ استاذہ آپ آف لائن ہو کے آن لائن میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمیں جوائن کریں گی آپ لوگ آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی الحمد للہ لو ہے اب ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ صحیح ہوگی الحمد للہ استاد جی آ واپس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا لیسن وہیں سے کنٹینیو کرتے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے گا وائس کلیئر الحمد للہ چلیے یہ میں نے فون سے کنیکٹ کیا ہے میرے نشیتا الرجیم ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے نیٹ میں اور میرے پاس اس میں بھی آواز آپ کو ٹھیک نہیں آئے گی تو بیٹر ہے کہ پھر آپ لوگ بریک کر لیجیے اپنا سیشن ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ کا میں ری لاک کرنے کی کوشش کرتی ہوں اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے جو بھی اللہ کا حکم ہوا جس طرح سے بھی اوکے السلام علیکم نسألك يا من هو الله الذي لا الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب اللطيف الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغالي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا فاغفر لنا ذنوبنا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ثم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ رَبِّ اجْعَل لِّي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا الله وعليك توكلنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا وأنقذتنا وفرجت عنا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعيك الخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج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 ٹو جو میں نے پہلے ہی سلیکٹ کی ہوئی تھی اور سارا میرا دادا جی اس سے پہلے میں نے لکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا اوورلیپ بھی ہے تو خلاصہ قرآن میں بھی یہ فیوریٹ مطلب یہ ہائی لائٹ ہوئی تھی آئی من ٹو الرجیم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم बहुत से मेरी ये फेवरेट है कि इसका तर्जमा इंग्लिश में मैं करती हूँ आया टू सूरह फातिर Whatever of mercy, of good, Allah may grant to mankind, none can withhold it, and whatever He may withhold, none can grant it thereafter. And He is Almighty, the All-Wise. Subhanallah. What a beautiful ayah. Only He gives to us this life, this health, wealth, family, kids, and time to do something. No, connect, no one can ever give you anything. No one can ever help you. No one can hurt or harm you. और ये बहुत ज़बरदस्त रीअश्योरेंस की बात है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हमारा मददगार नहीं कुछ हमें कोई दे नहीं सकता कोई नुकसान हमें पहुंचा नहीं सकता if we ever want anything, we should ask only Allah subhanahu wa ta'ala. This is to remove, this is the base of Tawheed. This is the main principle of Tawheed. And mushrikeen की गलत फहमियों को ये दूर करने के लिए आयत इतनी अहम इतनी इम्पोर्टेंट है कि polytheists, mushrikin of then and of today, those who think that people give them jobs, that Children are given by people, and doctors give them health when they have patients. No. Big, big no. बहुत ज़बरदस्त एम्फोसिस इस कि नहीं सिर्फ अल्लाह सुबहाना की ज़ात हमारी मदद करती है These superstitions of shirk are baseless and this ayah proves to us all that our blessings of Allah subhanahu wa ta'ala alone and only by His fuzzle, His grace Actually, I find this ayah so soothing. that no person can withhold it from us and no one otherwise uh, uh, can give us anything. So یہ reassurance assurance آپ میں ہے کہ اگر ہم انسانوں پر rely کریں کوئی So it would be complete chaos if we relied on each other. This theme has been mentioned so many times in the Quran and in so many hadith. It's so we avoid the humiliation of begging or doing, knocking at anybody's door, shrine, any cupboard, asking any other dead or living person for anything that only Allah subhanahu wa ta'ala can give us. Or इससे वो जहन में हदीस आ रही है तिरमिजी में है The Prophet ﷺ report said that man should call upon Allah subhanahu wa ta'ala alone to provide for all his needs. So much so that even if a shoelace is broken, he should pray to Allah subhanahu wa ta'ala to provide a shoelace. And if he needs salt, he should beseech Allah subhanahu wa ta'ala to send it to him. Subhanallah. what a beautiful example اتنا بیسک اور اس وقت صحابہ نے کہیں اس پہ حیرانی بھی انداز کی کہ یہ بھی شو کے لیے بھی یس بالکل چھوٹی سی بات بڑی سی بات جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے all we have and do not have is our destiny and it's by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala And when He gives us, cada faham e समझनी आती उसकी रीजनिंग उस वक्त कई दफ़ा हम कोई चीज़ मांगते हैं उसी वक्त चाहिए होती नहीं मिलती लेकिन कई दफ़ा अल्लाह ताला हमें कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा होता है कोई रीजनिंग होती है उसमें हिकमत होती है सब so, जो भी हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से है and is by the grace of him alone and no one else When he gives it us with his wisdom and his, he is almighty, and when he withholds it again, it's by his wisdom some valid reasoning that may not appear obvious to us at that time, but we need to learn to trust and be content and accept our Lord's decision, inshallah. This takes me on to another point that the help is all from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is reinforced in the ayah of Surah Al-Hajj, which we did earlier. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala will help those who help his cause, inshallah. And this is again very important that we help his cause. And Jessamine Badaya, I had already written for this before Ustazadi took the mic. And in fact, I was a bit disturbed as well today myself that all of us are here, but we are a bit reluctant to help each other in class. And the ayah 4 that comes to mind, then if the same surah is ayah 4, that I'd like to carry on and share, inshallah. ذا المعارج لبيك ذا الفواطل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز کیا آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے جی الحمد للہ الحمد اللہ اللہ الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر الله اكبر شكرا يا الله يسيوك الحمد لله جی ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو جہاں تک مجھے یاد جی جی آپ لوگ تھوڑا سا مجھے حدیث بتا سکتے ہیں کس حدیث سے آج ہم نے شروع کرنا ہے حدیث نمبر اس کا پیج نمبر یا اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ کون سا بن رہا ہے بارہ سو ننانوے سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے Allah. جی میں شروع کرتا ہوں آج کی کلاس کو اللہ کا نام لے کے اللہ تعالی ہم سب سب کو جو ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ون صلی اللہ شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج جس ہم جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں آج کے مطابق ہماری جو کلاس ہے وہ گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 139 نمبر کلاس ہے جس میں ہم مختصر صحیح البخاری میں اس حدیث نمبر بارہ سو ننانوے سے اور باب نمبر باب نمبر جو ہے وہ چوہتر سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ احادیث جتنی بھی ہیں یہ چل رہی ہے کتاب کتاب الجہاد جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاد کے متعلق بہت ساری احادیث کو بہت اچھے انداز سے ترتیب دے کر جو ہے وہ اس میں مرتب کیا ہے بہت اچھے انداز سے تاکہ جو ہے لوگ جہاد کی یہ باب ہے باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب وعقوبت من عصا امامہ باب ہے اس بارے میں کہ اس لڑائی میں ما یکرہ التنازع والاختلاف فی الحرب جب لڑائی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپس میں اختلاف کر لینا باہمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر لینا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہوتا ہے جب دشمن کے ساتھ قتال کرنا ہو تو آپس میں کسی طرح کے جدال لڑائی سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہوتا ہے وعقوبتی عصا امامہ اور اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو اپنے حکمران کی اپنے امام کی نافرمانی کر لیتا ہے روایت ہے حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے عن البرا ابن عازب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجال جعل جعل النبي صلى صلی اللہ علیہ على الرجالتی یوم وکان وكانوا خمسین خمسین رجلا عبد اللہ ابن حدیث لمبی ہے میں اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن رجالہ پیدل جو لوگ تھے ان کے اوپر عہد والے دن جو یہ پچاس لوگ تھے ان کے اوپر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور انہیں فرمایا میں آگے چلنے سے ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں میری آواز پہنچ رہی نا آپ لوگوں تک میری آواز انشاءاللہ شاء آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ان سے فرمایا جب جنگ احد میں ان رئی تمونا تختفنا الطیر فلا فلا تبرہ مکان حتی حتہ اور ان رئیتم تخونا اور اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے گوشت کو پرندے کھا رہے ہیں تو فلا تبراہ مکانکم تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے حتیٰ ارسلہ علیکم یہاں تک کہ میں تمہاری طرف کوئی پیغام نہ بھیجوں تمہاری طرف جو ہے کوئی پیغام نہ بھیجوں جب تک میں تمہاری طرف کسی کو بھیجوں نہ اس وقت تک جو ہے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے ان را تم نہ ہزم ہزم ہزم نہ القما و اوتا ہوں فلا تبراہ حتہ اور اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے ان کو مغلوب کر دیا ہے ہم نے ان کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا ہے اور ہم غالب آ رہے ہیں تو تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیج دوں اس حدیث کا پس منظر سمجھنے سمجھ لیں تو پھر بات سمجھ آ جائے گی جنگ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستر صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے مسلمانوں کو جن جنگوں میں تکلیف پہنچی ہے ان میں سے سب سے زیادہ بڑی جنگ جس میں تکلیف پہنچی ہے وہ جنگ عہد ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شروع میں غالب آئے اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جو ہے ایک جگہ پہ مقرر فرمایا تھا جو کہ پیچھے سے حملہ ہونے کے ایک امکان تھا وہاں پر چند لوگوں کو مقرر کیا تھا جن پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا اور انہیں یہ سختی سے حکم دیا تھا کہ کسی طرح بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے کسی طرح بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی طرح تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے وہ لوگ جو ہے یعنی جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان ابتدائی حالت میں مسلمان غالب آتے ہوئے بظاہر نظر آئے تو جو ہی انہیں مسلمان غالب آتے ہوئے نظر آئے مسلمان جو ہے وہ غالب آتے ہوئے نظر آئے تو وہ جو پچاس لوگ تھے ان کا آپس میں اختلاف پڑ دیے پڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اس وقت تھا جب لڑائی ہوتی تو اب تو لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں بھی اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیچے جا کر پہاڑی سے نیچے جا کر ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے اس طرح کر کے ان میں اختلاف ہوا ان کے امیر عبداللہ ابن جبید انہیں منع بھی کیا لیکن منع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آئے تو اس کے نتیجے میں کافروں کی طرف سے پیچھے سے جو ہے حملہ ہوا اور اس میں ستر صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے یہ اس کا تذکرہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی تھی جس کا انجام اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا جس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نافرمانی کرتے ہو تو اس کا انجام تمہیں دنیا میں ہی یہ جو ہے بھگتنا پڑ سکتا ہے روایت ہے حضرت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالت یوم احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا پیدل لوگوں پر جو کہ اس دن پچاس لوگ تھے عبداللہ ابن جبیر کو اور انہیں فرمایا تھا کہ ان انرا ان تمونا تختفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں تو تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف کسی کو بھیجوں ہزم حَزَمْ ہزم حَزَمْنَ الْقَوْمَ نہ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى اور سے اور اگر یہ دیکھو کہ ہم نے ان کو مغلوب کر دیا ہے ہم غالب آ گئے ہیں تو تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف کسی کو بھیجوں نہ قالا حت اور سے فانا والله رايت النساء يشتددن قد بدت خلالهن واسواقهن رافعات ثيابهن فقال اصحاب عبد الله بن جبير تو فرماتے ہیں کہ اللہ قسم میں نے پھر اس دن دیکھا کہ ایک کافروں کی بظاہر ہم نے اس طرح یعنی انہیں دیکھا ان عورتوں کو کہ بھاگ رہی تھیں یش قد بدت خلا کہ وہ جو ہے یعنی ان کے پامال ان کے جو ہے عورتیں جو ہے وہ بھاگ رہی تھی اپنی جگہ چھوڑ کر اور انہیں جو ہے وہ یعنی کپڑوں کو اٹھائے ہوئے بھاگی جا رہی تھیں اور ان کے وہ جو پنڈلیاں ہیں یا ان کے وہ جو پنڈلیوں کے اوپر پہنے ہوتے ہیں پازیب ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے تھے رافعات الفیاب ہن کپڑے اٹھا کر بھاگی جا رہی تھیں تو اس وقت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا الغنیمت ای قوم ای قومی اے قوم کے لوگوں غنیمت حاصل کرو غنیمت کو جا کے جمع کرو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسی تم مقال مقالم رسول اللہ کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا قالوا والله الناس من الغنيمة تو لوگوں جو لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو جائیں گے لوگوں کے ساتھ اور غریمت کو جو ہے اٹھائیں گے فلم آتوں ہم سریفت وجو ہوں فعق فقبلو فعق بلو تو جب یعنی فلما اتو ہم ہی وہ لوگ نیچے اترے تو کافروں کے چہرے جو ہے وہ گھوم گئے شریفت وجوہم فاقبلو بلو تو اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے پھر اس وجہ سے جو ہے وہ مغلوب ہوئے فضال کا عید دروم رسول اخریا فی اخراہم فلم کاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا منا غیر و اثنا عشر رجولن تو اس وقت پھر مسلمانوں کو بظاہر جو ہے وہ بہت سنگین حالات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نہ رہے سوائے بارہ آدمیوں کے فصاب و منا سبعینہ تو وہ لوگ ہم میں سے ستر لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا وکان کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسحاب من مشرقین یوم بدر اربعین و میاں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو بدر میں ان کے ایک سو چالیس لوگوں کو جو ہے وہ کیا تھا سبعین اسیرن ستر ان میں سے قیدی تھے وہ سبعین قتیلن اور ستر جو ہے وہ بدر میں قتل ہوئے تھے یعنی احد میں ستر صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان سے ایک سو چالیس یعنی ستر قیدی اور ستر ان کے جو ہے وہ قتل کیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو چالیس جو ہے وہ حاصل کیے تھے تو اس وقت جنگ احد میں جب یہ واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے تو قال ابو سفیان تو اس وقت ابو سفیان نے کہا افیل قومی محمد ان کیا لوگوں میں محمد باقی ہیں تین دفعہ کہا فنحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیب ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے صحابہ کو جواب دینے سے منع کیا قال افیل قومی ابن ابی قحافہ پھر ابو سفیان نے آواز دے کے کہا کیا لوگوں میں ابن ابی قحافہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ فرمایا ثم رجع الى اصحابه پھر جو ہے تیسری بار کہنے لگا افیل القوم ابن ابن الخطاب کیا لوگوں میں یعنی مسلمانوں میں ابھی ابن خطاب باقی ہیں تین دفعہ یہ کہا ثم رجع الى اسحابی پھر ابو سفیان اپنے لوگوں میں گیا اور کہنے لگا اما ہا اولا فقط قطی لوگ کہ یہ تین لوگ تو قتل کر دیے گئے ہیں فما ملک عمر نفسا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکے اور اور بول پڑے اور فرمایا تو اللہ یا اللہ جھوٹ بولا تو نے اے اللہ کے دشمن جن لوگوں کے تو نے نام لیے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں ان الدین عادت تاحیہ ان کلم وقت بقی اللہ ما یسو کا اور تیرے لیے جو ہے وہ سب باقی ہے جو تجھے جو ہے ابھی رسوا کرے گا قال یومن بیوم یوم بدرین تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ آج کا دن جو ہے وہ بدر کا بدلہ ہے والحرب سجال اور لڑائی ایک ڈول ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے لڑائی جو ہے ایک ڈول ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے یعنی کبھی جیسے کنویں سے ڈول کھینچا جاتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ میں ان ستجدون فی القوم نفلقومی اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ قوم میں ان لوگوں میں تمہارے جو قتل ہوئے ہیں یعنی صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کا مسئلہ تم دیکھو گے یعنی ان کے جسم پہ کچھ حصے کاٹے ہوئے ہوں گے کچھ اس طرح کر کے نا کان اس طرح کر کے ان کا کاٹا گیا ہوگا لم آمر بھی ہا ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا ولم تسو انی اور مجھے کوئی یہ برا بھی نہیں لگا ہے ثم اخذ یرتجزو پھر ابو سفیان جو ہے وہ رڈس کہتا ہوا یعنی وہ جو ان کے وہ اشعار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلمات کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف سے نعرہ لگاتا ہوا جا رہا تھا حبل حبل حبل بلند ہوا حبل بلند ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا کیوں نہیں جواب دیتے ہو صحابہ نے فرمایا کہ ہم کیا جواب دیں تو انہوں نے کہا قولو اللہ اعلی و اجل اللہ اعلی و اجل کہ تم یہ کہو کہ اللہ ہی بلند اور برتر ہے اللہ ہی بلند اور بزرگی والا ہے ابو سفیان نے کہا انا انا لنا لنا العزا ولا عزا لکم ہمارے لیے عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا کیوں نہیں جواب دیتے ہو صحابہ نے کیا ہم نے ہم اس کا کیا جواب دیں تو آپ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا جو ہے وہ کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے ہاں، اس واقعے میں ذکر ہے اسی جنگ عہد کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ عہد میں صحابہ جن صحابہ کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جگہ پہ لگائی تھی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو انہیں جو ہے وہ دنیا میں بظاہر حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی شکست نہیں تھی لیکن بظاہر جو ہے کچھ ایسی صورتحال تھی کہ مسلمان جو ہے ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے تھے کہ جو یعنی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ مسلمان جو ہے وہ شکست میں ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے شکست نہیں تھی اس لیے کہ مسلمانوں کے جو شہید ہوئے تھے جنگ عہد میں وہ وہ لوگ تھے جو پچھلی صفوں کے لوگ تھے جو غیر معروف لوگ تھے جبکہ جنگ بدر میں جو لوگ قتل ہوئے تھے مشرقین کے وہ وہ لوگ تھے جو ان کے بڑوں کی جو فرس تھی جو ان کے سب سے بڑے تھے سر فرست لوگ تھے جو ہے ان کے مارے گئے تھے اس لیے یقیناً مسلمان جو ہے ایسا نہیں تھا کہ انہیں جو ہے کوئی اس سے شکست ہوئی ہے لیکن ایک ایسے حالات ضرور پیدا ہو گئے تھے ایسے حالات ضرور پیدا ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے اس میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافاوانی کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ شکست جو ہے وہ دے سکتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روح گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکست دے سکتا ہے اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میری آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ جی۔, جی آواز تھوڑی سی کنفرم کر دیجئے میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی جی اگلا باب ہے بب العدو فنادا بلا سوتی یا صبا ہو حتائی الناس دشمن کو دور دیکھ کر بلند آواز سے بلند آواز لگانا یا صباح تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جائے لوگ سن لیں تو کیا اس کی کوئی اجازت ہے گویا کہ آج کل کے زمانے میں دشمن کو دیکھ کر اس کا دور سے اعلان کرنا لوگوں کو بتانا کیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے عن سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت سلامہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں خرج مدینہ زاہب الغابہ میں مدینہ سے نکلا غابا کی طرف جا رہا تھا یہاں تک کہ حتی اذا کنتو بثنیت الغابہ کہ جب میں غابہ کی طرف جا رہا تھا جب میں غابہ کی اس پہاڑی پر پہنچا پہاڑی پہ پہنچا تو لق یعنی غلام و عبد اللہ ابن عبد الرحمٰ غلام ابن غلام اللہ عبد الرحمان ابن عوف تو مجھے عبد الرحمان ابن عوف کا ایک غلام ملا اور اس نے کہا وہی حقہ کل تو وہی حکماں بھی بکا میں نے اسے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے تجھے کیا خرابی ہوئی ہے قال اخذت لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جو ہیں وہ پکڑ لی گئی ہیں کل من خاصہ میں نے کہا کہ کس نے پکڑی ہیں تو وہ غلام کہنے لگا کہ غطفان و فضارتو غطفان اور فضارہ قبیلہ کے لوگوں نے جو ہے وہ پکڑی ہیں ف ثلاثہ تو سا سارا خاتن تو میں نے وہیں پر تین دفعہ زور سے مدینہ کی طرف کھڑے ہو کر آواز لگائی تین دفعہ فرخت ثلاثہ سارا خاتن اسما تو مابین لابتہ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان جو لوگ تھے سب کو میں نے سنا دیا یا صباح یا صباح ثم ان دفاع تو حت القاہم پھر میں زور سے جو ہے وہ یعنی ان کی طرف دوڑا ڈاکوں کی طرف جو ہے وہ دوڑا حت حت القاہم حتیٰ کہ میں ان کو جو ہے وہ حاصل کروں وقد اخذوہا اور انہوں نے جو ہے وہ اونٹیاں جو ہے وہ لے جا رہے تھے فجال تو عربی تو میں ان کو تیر مارنا شروع کر دیا وہ تیر پیچھے سے مارتا گیا اور میں یہ کہتا تھا ان ابن الاقوا ولیوم یوم الرضع میں یہ کہتا تھا کہ میں سلمہ ابن اقوا ہوں جان لو آج کمینے سب سے زیادہ یعنی آج جو برے لوگ ہیں وہ جو ہے مریں گے اور وہ جو ہے ان کے جو ہے وہ مرنے کا دن ہے الیوم یوم الرضع آج جو ہے وہ برے لوگوں کے مرنے کا جو ہے وہ دن ہے منہم قبل ان یشربو تو میں نے جو ہے وہ اونٹ ان سے چھڑا لیے جب انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ یعنی اس اونٹوں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن اکوا دوڑنے میں بہت زیادہ تیز تھے بہت زیادہ جو ہے ان کی رفتار تھی بہت زیادہ تیز جو ہے وہ دوڑا کرتے تھے بہت زیادہ تیز تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے دودھ پینے سے پہلے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ چھڑا لی فا اکبل تو بیہا اسوقہ تو میں ان اونٹنیوں کو واپس لا رہا تھا فلق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے ابھی جا رہے تھے فقل تو یا رسول اللہ ان القوم میں کہ وہ لوگ ڈاکو جو ہیں وہ پیاسے ہیں وہ انی آجل تو ہم یشربو سے کیا ہوں اور میں نے انہیں اتنا جلدی پکڑا ہے کہ ان کا جو ہے وہ دودھ بھی انہیں جو ہے وہ نہیں پینے دیا ہے فب آصفی اسنیم آپ ان کے پیچھے لوگوں کو بھیج دیجیے تاکہ انہیں پکڑ لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن اکوا اے ابن اکوا ملکتا فاسچ ان القوم یو کرونا فی قوم کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ بن اکوا تو جو ہے اونٹنیاں جو ہے تو نے ان سے چھڑا لی ہیں اونٹنیاں جو ہے تو نے جو ہے تو ان پہ غالب آ چکا ہے اور تو نے اونٹنیاں جو ہے ان کو جو ہے وہ چھڑا لی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اب وہ اپنی قوم میں پہنچ چکے ہیں اور اپنی قوم میں ان کی مہمانی جو ہے وہ ہو رہی ہے اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں جو ہے مدینہ کے باہر کچھ ڈاکوؤں نے چرا لیں حضرت سلمہ بن اقوا پیچھے دوڑے اور جب انہیں پتا چلا تو پہلے مدینہ کی طرف کھڑے ہو کر اونچی زور سے آواز لگائی اور پھر اونٹیوں کے پیچھے دوڑ گئے اور اونٹیاں جو ہے وہ چھڑا لیں یہ اکیلے تھے اور ڈاکوموں کے پیچھے دوڑنے میں ان کی دوڑ جو ہے وہ گھوڑ سواروں کے برابر تھی ان کے دوڑنے میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی اور دوڑنے میں جو ہے یہ گھوڑوں کے برابر ان کی دوڑ ہوا کرتی تھی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ کی تیروں سے ان کو جو ہے وہ مارتے گئے پیچھے سے یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام اونٹنیاں جو ہے وہ چھوڑ دی تھیں تو اس حدیث سے صرف ثابت کرنا مقصود یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا تو وہ مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے انہوں نے زور سے تین دفعہ جو آواز لگائی تھی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر آواز لگا کر اپنے لوگوں کو بتانا یہ جو ہے یعنی یہ بھی ایک جہاد کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے اگلا باب ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ کافر لوگوں کو قید کیا جاتا ہے انہیں غلام بنایا جاتا ہے اسی طرح اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ ان قیدیوں کو یا غلاموں کو آزاد کرنے پہ بہت بڑی فضیلت رکھی ہے حضرت بومس عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العانی یعنی الاسیر و اط الجائع و عود المریض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فک العانی جو قیدی قید میں ہو اسے جو ہے وہ چھوڑو قیدی کو یعنی اسے جو ہے وہ چھوڑو وہ عقائم اور بھوکے کو کھلاؤ وعود المریض اور بیمار کی تیمارداری کرو اس کی اعادت کے لیے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ قیدیوں کو جو ہے وہ چھوڑا جائے تو اسلام میں جہاد میں اگرچہ انہیں قید کیا جاتا ہے لیکن بعد میں یعنی کسی پہ رحم اور شفقت کر کے چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق جو ہے اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے اسی بات میں دوسری روایت ہے عن ابی جحیفت رضی اللہ عنہ انہو قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حل عندکم کمشئی من الوحی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی وہی میں سے ہو اور وہ تمہارے پاس جو ہے وہ باقاعدہ یعنی چیز کی صورت پہ موجود ہے حل عندکم کمشئی من الا اللہ معافی کتاب اللہ سوائے اس کے کہ جو اس قرآن مجید میں ہے سوائے یعنی وہی کا کچھ تمہارے پاس ہے جو اس میں سے ہو قال اللہ السمع ما و برا سم فهما اللہ اللہ فہمن في القرآن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نہیں یعنی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قرآن مجید دیا ہے ہاں ولدی فلق الحبہ قسم ذات کی جس نے دانے کو جو ہے وہ پھوڑا وہ نسم تھا اور جس نے روح کو جو ہے وہ پیدا کیا ما اعلم اللہ فہمن یورتی اللہ رجلا اللہ فلقران مگر نہیں جانتا ہوں سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ایسا علم دے دے کہ جس کے ذریعے وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہو فہمن یورتی اللہ رجلا فی القرآن وما هذه صحیحفہ اور جو اس صحیفے میں ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز خصوصیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن مجید میں فہم دے دے سمجھ دے دے اسے جو ہے وہ پوری طرح اسے پڑھ سکتا ہو یہی چیز ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ اس صحیفے میں ہے فی هذه صحیفہ کہ اس صحیفے میں کیا چیز ہے یعنی کیا چیز ہے اس دستاویز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے لکھ کر جو ہے وہ دی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا العقل و فکا کل اسیر و اللہ مسلم بکافرین انہوں نے کہا کہ اس صحیفے میں یہ کچھ ہے کہ العقل کہ دیت کے احکامات ہیں وفقا کل اصیر اور قیدی کو چھوڑا جائے وہ اللہ مسلم بھی اور کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اس حدیث میں حضرت ابو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کوئی چیز ہے جو تمہیں خاص طور پہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہو تو آگے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھ دے دے اور اس کے علاوہ اس صحیفے میں ہے جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا تھا اس صحیفے میں ایسا نہیں کچھ لکھا ہوا تھا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی جائے گی یا اہل بیت کو خاص خط فضیلتیں حاصل ہوں گی نہیں بلکہ اس صحیفے میں دیت کے احکامات اور یہ لکھا ہوا تھا کہ قیدیوں کو آزاد کیا جائے اور یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے خاص کر کے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اہل بیت کو الگ سے کوئی احکامات میں سے چھوٹ دی ہو یا کسی میں انہیں جو ہے کوئی الگ جو ہے مرتبہ دیا ہو وہی جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں احادیث میں تمام صحابہ کے لیے یہ اہل بیت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو جو فضائل دیے ہوئے ہیں وہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خفیہ چیز تھی جو انہیں الگ سے دی گئی تھی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اشکال کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اور انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ سے اسپیشل سے جو ہے وہ دی ہو اگلا باب ہے فدا المشرقین فدا المشرقین کافروں سے فدیا لینا یعنی انہیں جو ہے ان سے کچھ فدیا لے کر انہیں چھوڑ دینا بھائی تم ہمارے قیدی بن گئے ہو اور ہمیں جو ہے اتنا جو ہے وہ ادا کر دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس کی بھی میں اجازت ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان ان ان رجال من الانصار استاذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا يا رسول الله اذن لنا فل اذن لنا فلنترك الابن لابن اختنا عباس فداه قال لا تدعوا منه درهما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے بھانجے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت یعنی ان کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے لیے جو ہے ہم چھوڑ دیں جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی بنو ہاشم سے تھے انصار کے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ کے قریبیوں کا جو بنتا ہے وہ جو ہے اس کی جو ہے ہم رعایت کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے جو ہے دوسرے جو ہے وہ رشتے دار جو ہے ان کا جو ہے اس میں جو ہے کچھ چھوڑ دیتے ہیں ان کا فدیہ تو آپ وسلم نے فرمایا تھا لا تدعو منہ درہمن ولا دینارا کہ آپ جو ہے آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے اس فدیے میں ایک درہم بھی نہ چھوڑو چاہے کوئی بنو ہاشم سے ہیں تب بھی ان کا پورا فدیہ لے کر جو ہے وہ انہیں چھوڑا جائے جنگ بدر میں جو ستر قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں کافر لگے تھے تو فیصلہ ہوا تھا کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے کچھ پیسے لے لیے جائیں کچھ معاوضہ لے لیا جائے یا کچھ خدمات ان سے لے لی جائیں اور انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا کچھ ان سے ایسی بھی خدمات لی گئی تھیں کہ جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ انصار کے چند لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور یہی ان کا جو ہے وہ فدیہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے کہ آپ کے جو قریبی ہیں ان کا جو ہے ہم فدیہ معاف کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں تم اپنا فدیہ جو ہے وہ پورا جتنا بنتا ہے ان سے جو ہے وصول کرو اور پھر انہیں جو ہے وہ چھوڑو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ یعنی مشرقوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز ہے اسلام میں اس سے جو ہے اسلام میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے اگلا باب ہے باب الحربی اذا دخل دار دار الاسلام بغیر امان حربی جب کسی کافر سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے جنگ اعلان جنگ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے کوئی بھی مسلمانوں کے علاقے میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا ہو اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے امان لینی چاہیے امن لینا چاہیے درخواست کرنی چاہیے کہ مجھے امان دیا جائے اور پھر کسی بھی مسلمان کی ذمہ داری میں امان میں آ کر جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یعنی علاقے میں آ سکتا ہے لیکن اگر اس کے بغیر داخل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ حضرت سلما بن اکوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من مشرقین وہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے پاس مشرقوں کا ایک جاسوس آیا اس سال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے فجل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا سمجھ نہ سکی کون ہے ثم ان فتح پھر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نکل یعنی الگ ہو گیا باتیں سن لی خبر لے لی اور پھر جو ہے وہ نکل گیا الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبو ہو وقتلو ہو کہ اسے تلاش کرو اسے قتل کر دو فرماتے ہیں ف قتل ہو فنفل صلبہ ہو کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور جس نے اس کو تلاش کر کے قتل کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کا سامان اسی کو مسلمان کو جو ہے وہ دے دیا کہ تم نے اسے تلاش کر کے جو ہے وہ قتل کیا ہے اس لیے اس کا سامان بھی تم حاصل کر لو تو یہ جنگ حوازن کا واقعہ ہے بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بغیر کسی کی مسلمان کی امان لیے ہوئے اگر جس وقت جو ہے جس قوم کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ان کا کوئی بندہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے باب جوائز الوفدی باب جوائز الوفدی یہ دونوں باب اکٹھے ہیں اور اس ایک باپ کی احادیث پیچھے جو ہے وہ گزر چکی ہیں اور یہی احادیث ہیں جو دونوں باب میں جو ہے مقرر ہوئی ہوئی ہیں تو اس لیے دونوں باپ جو ہے وہ اکٹھا ہوئے ہیں جوائز الوفدی آنے والے وفد کو کوئی انعام دینا اور اگلا باب ہے حل یستشفا الا اہل ذمتی و معاملاتی تیم ذمیوں کی سفارش کی جا سکتی ہے اور ان کے معاملے میں جو ہے ذمیوں کی سفارش اور ان سے معاملہ کرنا ان یعنی مسلمانوں کے علاقے میں جو کافر رہ رہے ہوں امن لے کر اور اس طرح کر کے مسلمانوں کو اپنا جو ہے جزیہ دیتے ہوں وہ ذمی کہلاتے ہیں مسلمان ہونا کوئی جبری قانون نہیں ہے لیکن مسلمان کے علاقے میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اسے جو ہے وہ جزیہ دینا ہوتا ہے تاکہ مسلمان اس کے بدلے اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی کوئی سفارش کرنا اور ان سے معاملہ کرنا یہ کیسا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت ہے کہ انہ انہو قال یوم الخمیسی وما یوم الخمیس حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جمعرات کا دن اور کیا ہی جمعرات کا دن ہے ثم بکا اور پھر رونے لگے حتی خصبا یہاں تک کہ ان کے آنسو جو ہیں وہ نیچے زمین پہ جو کنکریاں تھیں ان کو جو ہے وہ تر کر دیا ثم مشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه یوم الخمیز پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے جمعرات کے دن بیمار ہوئے تھے جمعرات کے دن اس اسی دن آپ وسلم کی بیماری جو ہے وہ سخت ہو گئی تھی فقال ایتونی بھی کتاب اکتب اکتب لکم کتاب جاؤ کوئی کاغذ قلم لے کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ تم بعد میں جو ہے وہ گمراہ نہ ہو سکو فتنازع فقال لا ينبغي عند نبي نبی تنازع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی باتوں میں جو ہے وہ اختلاف پڑ گیا تنازع پڑ گیا تو آپ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے پاس بیٹھ کر تنازع نہیں ہو سکتا ہے فقال حجر فقال و حجر رسول اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جو ہے یعنی کچھ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں قال دعونی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی دعوني فالذي انا فيه خير مما دعو تدعونني تدون پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے چھوڑ دو جس چیز میں میں ہوں وہ تم تمہاری ان باتوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر حالت میں ہوں جو تم جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو وہ اوسا آئندہ موتی ہی بلاسین اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وفات کے وقت جو ہے تین باتوں کی وسیعت فرمائی آخری جول مشرقین جزیرت العرب مشرقوں کو جزیر عرب سے نکال دیا جائے وہ عجیز الوفدا ما ماکن تم عجیز ما ماکن تو عجیز ہو اور آنے والے وفد کو قاصدوں کو اسی طرح جو کا جو ہے وہ انعام جو ہے وہ دیا جائے جس طرح کے جس طرح کے میں انہیں جو ہے وہ انعام جو ہے وہ دیا کرتا تھا اور تیسری بات فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بات جو ہے وہ میں بھول گیا یہ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے غلط مفاہیم مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہوئی ہے بات کو ذرا سمجھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کیا ہی جمعرات کا دن ہے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو ہے آپ کی تکلیف جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور پھر ایک ایسا دن آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے کوئی کتاب لے آؤ کوئی تحریر لکھوا دو تاکہ میرے بعد تم کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے پاس لوگوں کا شور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ چھوڑ دو مطلب جس حالت میں میں ہوں اسے جو ہے بہتر ہوں مجھے جو ہے وہ چھوڑ دو اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کی باتیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں یہ حاجرہ ہجرت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا علیحدہ ہونا یہ معنی کچھ لوگوں نے اس ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ نے اس وقت کہا کہ حجر رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ یعنی بے ہوشی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی انسان بے ہوش ہو کے عقل کو کھو جاتا ہے اور عقل کو کھونے کے بعد جو ہے وہ باتیں کرتا ہے تو اس ان الفاظ کا وہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا کہنا کہ حجر رسول اللہ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں تین وصیتیں کی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں جو ہے وہ تین سے زیادہ تھیں مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کئی طرح کی وسیعیں کہیں اصلاح اصلاح وما ملکت ایمانکم کم لوگوں نماز نماز کا خیال رکھنا غلاموں کا خیال رکھنا یہ بھی وصیتیں کی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کے نے تین وصیتیں کی تھیں ایک یہ ہے کہ اخریج جو المشرقین من جزیرت العرب کہ مشرقوں کو جزیرہ عرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے اور دوسرا یہ تھا کہ عجیز الوفدہ بنا ما کنتو عجیز ہو جبکہ مسلمانوں کی حکومت میں باہر سے قاصد آتے ہیں مسلمانوں کے پاس باہر سے جو ہے وہ قاصد آتے ہیں تو اس وقت جو ہے انہیں قاصدوں کو جو ہے وہ انعام دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جو ہے اسی طرح تم جو ہے انعام و اکرام سے نوازتے رہنا جس طرح کہ میں انہیں جو ہے وہ دیتا تھا وہ نصیت تو اور تیسری بات جو ہے بھول گیا یہ ان میں سے کسی آگے راوی کا کہنا ہے کہ جو تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتائی تھی وہ میں بھول گیا جبکہ احادیث میں ذکر موجود ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کیا وسیطیں فرمائی تھیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں غلاموں کا خیال رکھنا نماز کا جو ہے وہ خیال رکھنا یعنی ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ تیسری ہو سکتی ہے اگلا باب ہے کئی فیو الاسلام علی الصبی بچے کے اوپر اسلام کیسے پیش کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فاثنا علی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر جو ہے ثم ذکر الدجال پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انی انذر کمو ہو میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں قوما منبی القد ان قوماً ہو ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے جو ہے وہ ڈرایا ہے لقد انضرا ہو نوح قوما ہو حضرت نو علیہ السلام نے بھی اس سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا ولاقسا اقول القمفی ہی قول لم یقل نبی القومی ہی میں تمہیں ایک ایسی نشانی اس کی بتاتا ہوں کہ جو نشانی کسی نبی نے اس دجال کی نہیں بتائی ہے تعلمون انہ اعور تم یاد رکھ لو تمہیں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ وہ اعور ہوگا کانا ہوگا وہ ان اللہ علیہ سا بھی آور اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی کانا یعنی آور نہیں ہے یعنی اس میں ایک عیب ہوگا اور اس میں جو ہے وہ عیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے اس حدیث کا بظاہر اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس باب کا یعنی اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے ایک یہودی کے بارے میں ہے جسے ابن سیاد کہا جاتا تھا یہ ایک یہودی تھا جو بچہ تھا لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کو دجال سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ہو کے دجال بنے گا کچھ لوگ جو ہے اس یہودی کو دجال سمجھتے تھے تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے بارے میں یعنی اس کو جو ہے وہ چند باتیں پوچھی تھیں جس کا جو ہے اسے کچھ پتا نہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یعنی وہ دجال نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کی یا اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو وہ سارا ذکر اس حدیث میں موجود ہے یہ روایت جو یہاں پہ ہمارے سانے موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ اس روایت میں جب یہ پوری لمبی روایت ذکر کی جائے تو اس میں ابن سیاد کا ذکر موجود ہے اور ابن سیاد اس وقت بچہ تھا اور بچے پہ اسلام کا عرض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ وسلم نے اس پہ پیش کیا تھا اسلام کو تو گویا کہ ثابت کرنا مقصود یہ ہے کہ بچے پہ اسلام جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابن سیاد کے سامنے جو ہے وہ اسلام کو پیش کیا تھا اب ابن سیاد دجال نہیں ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابن سیاد کی تذکرے کے آخر میں یہ باتیں فرمائی تھیں جو اس حدیث میں ہیں کہ دجال سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس دجال سے تمہیں ڈراتا ہوں اور اس کی ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی ہے جو کہ وہ آور ہوگا کانا ہوگا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور یعنی آور ہے اور یعنی کانا ہوگا اور اس کی جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور کوئی معبود یا الہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے یعنی اللہ ایسا نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ ایسا آور ہوگا یہ بتانا مقصد ہے اس حدیث میں اگلا باب ہے باب کتابت الامام الناسا لوگوں کی مردم شماری کرنی لوگوں کا شمار کرنا کیا یہ بھی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے ان نبی صلی اللہ علیہ لي من تلفظ بالاسلام من الناس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان لوگوں کا نام لکھ کے دو وہ مجھے سب لوگ لکھ کے دو جن لوگوں نے کلمہ اسلام یعنی اسلام کا کلمہ کہہ لیا مسلمان ہو گئے ان سب کو مجھے لکھ کے دے دو فكتبنا له 1500 رجلا فرماتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ سو لوگوں کا نام جو ہے لکھ کے دیے تھے فقل نا نخاف و نحن الف و خمسمیہ کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم تو صرف پندرہ سو ہیں والا قدر عیت الام نبتلینا حت رج اللہ خون اور اس وقت یعنی یعنی ہم ڈرا کرتے تھے اور ہم جو ہے آزمائے گئے تھے اور انسان جب اکیلا یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ بھی خوف میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا تھا تو اس حدیث سے لوگوں کے مردم شماری کرنا شمار کرنا یہ جو ہے اس کا جو ہے اسلام میں ثبوت ملتا ہے باقی ذکر یہ ہے کہ ہم جو ہیں اے اس وقت پندرہ سو یعنی ایک ہزار پانچ سو لوگ تھے اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے اور ہم پھر ہم نے اپنی جماعت کو دیکھا کہ اس میں قدر خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ہم میں کوئی یعنی تھوڑے سے ہیں اور ہمارا کیا ہوگا کوئی انسان اکیلا بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی خوف میں ہوا کرتا تھا تو یہ ایک الگ جو ہے شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت کچھ ایسے حالات تھے کہ مسلمان جو ہے خوف و حراس میں تھے لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت دی اور مسلمان جو ہے اس قوت میں آ گئے لیکن اس حدیث سے جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو شمار کرنا مردم شماری کرنا یہ جو ہے کوئی ایسا خلاف اسلام جو ہے یہ نہیں ہے باب من غلبہ العدو فاقام على عرصتهم ثلاثا جو شخص دشمن پر غالب ہو کر تین دن تک ان کے میدان میں ٹھہرے تو اس کا کیا حکم ہے دشمن پہ غالب آ گئے اور پھر میدان جنگ میں تین دن ٹھہرے رہے اس کا کیا حکم ہے اصل میں ایسا تھا کہ کافر جب دنیا اپنی جنگوں میں غالب آ جاتے تھے تو اس کے بعد جنگ کا غالب آنے کے بعد اس جگہ پہ تین دن تک پڑاؤ کرتے تھے اور شرابے پیتے تھے اور جشن مناتے تھے کہ ہم غالب آ گئے ہیں تو کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے عن عن ابي طلحه رضي الله الله عنه النبي صلى عليه انه كان اذا ظهر على قوم اقام السلم بعر بالعرصه ثلاثه ايام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی قوم پہ غالب آ جاتے تھے تو وہاں تین دن جو ہے وہ ٹھہرتے تھے تاکہ جو ہے تین دن کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کر سکیں لوگوں کو جو ہدایات دے سکیں سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے پھر واپس آتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن یعنی کسی بھی قوم کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ تین دن جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے اگلا باب ہے باب عیدا غنیم المشرق مال مال مسلم ثم وجدہ المسلمون ہو جب مشرق لوگ کا مسلمانوں کا مال لوٹ لیں مسلمانوں کا مال لوٹ لیں اور بعد میں مسلمان جو ہے اپنا وہ مال مشرقوں کے پاس پا لیں تو اس کا کیا حکم ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا ایک گھوڑا جو ہے وہ ان سے نکل گیا اور وہ جو ہے اسے دشمن دشمن نے پکڑ لیا فظهر اقدلادو تو دشمن اس کو پکڑ لیا فضح علیہ المسلمون پھر مسلمانوں نے جب دشمنوں پہ غالب پا غلبہ پا لیا تو فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ گھوڑا جب مسلمان ان مشرقوں پہ غالب آ گئے تو وہ گھوڑا جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لوٹا دیا گیا وہ ابی کا عبد اللہ فلاح قبر روم اور اسی طرح ان کا ایک غلام بھاگ گیا تھا اور روم پہنچ گیا تھا فضحر علیہ مسلم اور جب مسلمان ان پہ غالب آئے تو فرد علیہ خالد خالد بن الولید یعنی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خالد بن ولید نے وہ غلام جو ہے واپس لوٹا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو ہے وہ دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی مال خاص طور پہ کسی شخص کا کوئی چیز کافر چرا لیں اور پھر کافروں پہ جب حملہ کیا جائے تو اب وہ چیز مسلمانوں کے مال غنیمت میں شمار نہیں ہوگی وہ خاص اس بندے کو واپس کی جائے گی جس کی چیز گم ہو کر مشرقوں کے پاس پہنچ گئی تھی چوری ہو کر ہو گئی تھی کسی طرح بھی ہو گئی تھی تو وہ اس شخص کو لٹائی جائے گی جس چیز کی ہوگی وہ مال غنیمت کا حصہ جو ہے اسے نہیں بنایا جائے گا اگلا باب ہے باب من تکلم نامہ والرطانہ وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تعالی واختلاف السنتکم والوانکم وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ تمہارے یعنی جو اللہ نے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ جو ہے وہ مختلف بنائے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی قوم کو بھیجا ہے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا ہے تو عما رسول اللہ بلسانی قومی ہی مگر ہم اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا کرتے تھے یہ دو آیتیں سامنے رکھا جائے تو ان دو آیتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ باب میں ذکر کر کے یہ لینا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو سامنے دیکھیں نا ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری زبانوں کے مختلف ہونا اور رنگوں کا مختلف ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے اور اسی طرح ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو کسی قوم کی جس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کی زبان میں بھیجا ہے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ عربی کے علاوہ دوسری زبان فارسی زبان یا اجمی زبان بولنا یہ جواز ہے جائز ہے کوئی انسان اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ صرف عربی زبان بولنا تم دوسری زبان بول رہے ہو تو بدت کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے یا دوسری زبان میں کوئی تبلیغ کر رہے ہو تو وہ تو بدت کر رہے ہو اس میں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے نہیں زبانوں کا مختلف ہونا یا کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغامبر کا آنا وہ اسی کی زبان میں آ سکتا ہے تو دوسری زبانیں بولنا جو ہے اس کا جواز ملتا ہے اب اس سے ایک بات ذرا سوچ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ صرف عربی میں ہو سکتا ہے کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی طرف پیغام بر یا رسول بھیجا ہے تو اس قوب کی زبان میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حد میں بتایا ہے تو کسی کو تبلیغ کرنا یا دوسری زبان میں بول کر سمجھانا یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہوتا ہے عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنهما حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنهما سے روایت ہے قال قلت رسول اللہ عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خندق کا واقعہ ہے جنگ خندق کا جو ہے واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ذبح ناب و ہم نے جو ہے ایک بکری کا بچہ ذبا کیا ہے اور ایک ٹوپا جو کا پیس کر جو ہے اس کی روٹیاں بنائی ہیں آپ آ جائیے اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آ جائیے چند لوگوں کو لے کے آ جائیے کہ کھانا کھا سکتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق والوں میں آواز لگا دی یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع صورا فہی حل بکم فہی حل بکم تو تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز یعنی آواز میں اونچی آواز میں کہا کہا کہ یعنی اے اہل خندق بے شک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ ضیافت تیار کی ہے یا حل بکم آؤ تم سارے جو ہے اس طرف جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ آ جاؤ تو یعنی اب اس میں جو ہے سنا سور یہ جو سور کا کلمہ ہے یہ فارسی زبان کا کلمہ ہے ضیافت کے معنی میں دعوت کے معنی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا کہ عربی میں بھی بولا جاتا ہے لیکن کلمہ فارسی آیا ہوا ہے تو یہ جو ہے یعنی بولا جاتا تھا فارسی زبان میں سور تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جاب نے تمہاری دعوت کی ہے آؤ سارے آ کے اس میں کھا لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ سور کا جاری ہونا سور جو کہ دعوت کے معنی میں ہے فارسی میں تو اس سے جو ہے یعنی گویا کہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری زبانیں بولنا شرعن کوئی ایسا قباحت نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی باریک باریک چیزیں بھی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اگلی حدیث ہے انوم خالدن ام خالد بنت خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی و علی وعلي قميص أصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة وهي بالحبشة حسنة حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فزجرني فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي آه، ثم ابلی و اخلیقی ثم ابلی و اخلیقی ام خالد بنت خالد ابن سعید حضرت ام خالد جن کا نام ہے جو کہ خالد ابن سعید کی بیٹی ہیں یہ خود بھی ام خالد ہیں والد کا نام بھی خالد ہے فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا اپنے باپ کے ساتھ چھوٹی تھی وہ علیہ قمیص اسفر اور زرد رنگ کی قمیص میں نے پہنی ہوئی تھی آپ وسلم نے فرمایا سنا سنا سنا سنا جو کہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حسنتن حسنتن یعنی اچھی ہے اچھی ہے فضحب تو البو بخاتم نبوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مہر نبوت پیچھے تھی اس کو جو ہے میں چھونے لگی اس سے جو ہے کھینے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا اسے چھوڑ دے ثم قال رسول اللہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وسلم نے فرمایا تھا اسے کھیلنے دو اس کے بعد رسول وسلم نے آپ وسلم نے اسے جو ہے وہ دعا دی اور فرمایا کہ ابلی و اخلیقی ابلی و اخلیقی ابلی و اخلیقی وہ جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا جو ہے تیرا پرانا ہو اور پھر پھٹ جائے پھر پرانا ہو پھر پھٹ جائے پھر پرانا ہو یعنی تین دفعہ اس کپڑے کو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں اڑھانا کہ یعنی اس کپڑے کو تین دفعہ تو مکمل کر کے پہنے تو یہ گویا کہ ان کی لمبی عمر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے وہ دعا دی تھی ابلی و اخلیقی ثم ابلی و اخلیقی ثم ابلی و اخلیقی تین دفعہ فرمایا کہ اب یہ تجھے جو کپڑا پہنا ہوا تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تین دفعہ یہ بچی تھی اور فرمایا کہ اللہ کرے کہ تین دفعہ جو ہے کپڑا تیرے پہ پرانا ہو پھر یہ کپڑا تیرے پہ پرانا ہو پھر کپڑا یہ تیرے پہ پرانا ہو تو یہ ان کی لمبی عمر کی طرف جو ہے وہ اشارہ تھا تو اس سے حدیث سے بھی لفظ ثنا ثنا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے حبشی زبان کا بولا تھا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دوسری زبانوں کا بولنا کوئی شرعن ایسا نہیں ہے کہ نجائز کوئی کام ہو گیا ہوا ہوتا ہے اور اسلام میں دوسری زبانوں کے بولنے کی بھی گنجائش موجود ہے اس حدیث سے دوسری زبان بولنے کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خیال ہے کہ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آگے کی احادیث انشاءاللہ اللہ اگلے کلاسز میں چلتے رہیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا ہاں جی ابھی آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ جو ہے سوال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ جو ہے پوچھ سکتے ہیں اور الحمد کہ آج کی کلاس پوری ہو گئی مجھے ڈر تھا کہ شاید آج کی کلاس کسی وجہ سے کچھ میرے پاس کلاس سے کچھ دیر پہلے ہی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کلاس جو ہے صحیح ہو گئی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے جو آگے احادیث ہیں ہم انشاءاللہ ان کو جو بھی ہے آئندہ اگلی کلاسوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاء ابھی جو ہے وہ جلد ہی ہمارا یہ کتاب الجہاد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے جی میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا رہتا ہے شاید دو کلاسوں میں کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی انشاءاللہ شاء اللہ خیال ہے کہ یہ شاید دو کلاسیں یا تین کلاسوں میں جو ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی کتاب کو جو ہے پورا کرنے کی جی آپ لوگوں نے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں تیرہ سو پانچ کو جی ٹھیک ہے جی تیرہ سو پانچ حدیث جو ہے جی پہلے ذرا سمجھ لیجئے تیرہ سو حدیث پانچ کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے اس میں تین باتیں الگ الگ ہیں تین باتیں الگ الگ ہیں نمبر ایک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا افسوس کرنا کہ اس دن رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے ایک بات دوسری بات اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کاغذ لائیے میں تمہیں اس پہ جو ہے لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو اب کاغذ کچھ لوگوں نے کہا لانا چاہیے کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں آرام کرنے دیا جائے یہ لوگوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا اور اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے جو ہے وہ اٹھ جاؤ دور ہو جاؤ یعنی میں جس چیز میں ہوں مشغول ہوں جس پریشانی یا تکلیف میں ہوں وہ جو ہے مجھے یعنی اس حالت سے بہتر رہے کہ تم میرے پاس جو ہے وہ جھگڑا کرو تو وہ میرے لیے صحیح نہیں ہے مجھے اس حالت میں رہنے دو جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا تو پھر دوبارہ اس کتاب کو تحریر کرنے کا جو ہے وہ اصرار نہیں کیا ٹھیک ہے شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے حضرت علی کے نام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے نام خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے اور اس لیے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ اس کا لکھنا تھا اور صحابہ کی باتیں لوگوں جو کچھ لوگ کہنے لگے دینا چاہیے کچھ نہیں دینا چاہیے کیا کریں کس طرح کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی ضرورت تھی اور لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یہ اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا اس حدیث میں واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کچھ چیز مانگی تھی صحابہ کی آپس میں کچھ باتیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکھنے والی چیز سے انکار کر دیا کہ چھوڑو مجھے مجھے اکیلا رہنے دو مجھے جو ہے آرام کرنے دو اور یہ آپ وسلم نے فرمایا تھا اور صحابہ کے بارے میں یہ کلمہ کہنا کہ حجر رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ انسان بے ہوشی میں یا عقل کھونے کے بعد باتیں کرتا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ مفہوم لینا درست نہیں ہے صحابہ کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدائی کی باتیں کر رہے ہیں کہیں ہم سے جدا ہونا چاہتے ہیں اور اس کی باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں تھا اس وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے اس لیے تو فوت کی کے بعد اچانک صحابہ پہ وہ حالت تاری ہو گئی تھی کہ یعنی ایک ایسی حالت تاری ہو گئی تھی جس کا تصور ہونا ناممکن سا تھا یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے کس طرح کر کے جو ہے حالات ہو گئے ہیں تو چونکہ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کوئی جدائی کی باتیں کر رہے ہیں جدائی کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ہے کہا کہ جس طرف تم یہ لڑائی لڑائی جھگڑا کر رہے ہو یعنی اختلاف کر رہے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی کتاب لائی جائے کچھ لوگ کہتے ہیں نہ لائی جائے کچھ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اکیلا جو ہے رہنے دو یہ اس واقعے کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے تیسری بات الگ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت کی ہے اور اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لکھ کر دینا چاہتے تھے وہ یہی وصیتیں تھیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی خلافت کی نامزدگی لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ فلاں کو خلافت دی جائے فلاں کو نہ دی جائے وہ یہی چیزیں جو ہے وہ لکھ کے دینا چاہتے تھے اور اس میں جو وصیتیں کی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرت العرب یہود کو جزیرہ عرب سے جو ہے وہ نکال دیا جائے اور اسی طرح جو وفد آتا ہے اس کو جو ہے اسی طرح اس کی عزت اور اکرام کرتے رہنا اور راوی کہتا ہے کہ تیسری بات مجھے بھول گئی کہ تیسری کیا چیز تھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی جو بھی یعنی جو وسیعتیں کی ہیں دوسری جگہوں پہ شاید ان میں سے کوئی وصیت ہو جو یہاں پہ ذکر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے متعلق جو ہے پروانہ لکھنا چاہتے تھے اور یعنی یہ جو ہے اس طرح کی کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں کچھ اشارات جو ہے استدلالات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ لکھنا چاہتے تھے لیکن صحابہ کے آپس میں کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا اور اس سے جو ہے وہ گریز کر لیا اور صحابہ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو اکیلا ایسے کچھ دلائل ملتے ضرور ہے لیکن کسی چیز پہ پختہ ہونا یہ ناممکن ہے کہ کیا چیز تھی جس کے بارے میں رسول رسول اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم نہیں لا کے دیتے اللہ حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول وسلم آرام کریں حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ پوری طرح عمل کریں گے کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے جو ہے وہ دیا جائے یہ ان کا جو ہے مفہوم تھا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ یقیناً کنفرم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نام پہ خلافت لکھنا چاہتے تھے یا کوئی اور وصیت لکھنا چاہتے تھے کچھ اشارے کرایات سے کچھ دوسری روایات سے ایسا ہے کہ حضرت وکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کچھ خلافت یعنی لکھنے شاید کہ میرے بعد اس کو جو ہے خلیفہ بنا لیا جائے اس طرح کر کے کچھ اشارات جو ہے وہ ثابت کیے جاتے ہیں لیکن کسی چیز پہ پختہ ہونا جو ہے یہ مشکل ہے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جزاکم اللہ وحسن الجزا اور کوئی بات جو ہے وہ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بتا دیجیے جی جزاک اللہ صاحب میرا خیال اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں تو آج آپ میں سے کون ہے جو کوئی عربی عبارت کسی حدیث کا پڑھے گا آج آپ میں سے کوئی اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے اور کس حدیث کو پڑھنا ہے آج کے یا پچھلے سبق سے تو اس کے طرف اشارہ کر دیں جی کوئی ہے آپ میں سے آج پڑھنا چاہتی ہیں جی آج ٹائم بھی ہمارا زیادہ ہو رہا ہے ٹائم بھی آپ لوگوں کے ٹائم سے اوپر ہو رہا ہے تو جی سر سر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جی آپ بتا دیجیے پڑھ دیجیے السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Please confirm that. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hadith number 1308. باب من غلب العدو فأقام على أرصتهم ثلاثة عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه, أنه كان إذا ظهر ظهر على قوم اقام ثلاثة ليال السلام جی جزاک اللہ احسن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم پہ غالب آ جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تین دن تین راتیں جو ہے وہاں پہ قیام کرتے تھے جزاک اللہ احسن صاحب تو آج میرا خیال ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالی یعنی جی مجھے بھی آواز پہنچ رہی ہوگی آج ہم اسی پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو باقی احادیث ہیں معندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ